نمبر نو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال قوم كنا كارهين اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال کر باہر کر دیں گے یا تو تم ہمارے دین میں واپس لوٹا جاؤ شعیب علیہ السلام نے کہا کیا اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند ہی کرتے ہو تب بھی تمہارے دین میں آ جائیں اب یہ کنٹینیوشن ہے جو ہمارا آٹھواں پارا تھا لاسٹ میں ہم نے الیون نمبر رکو شروع کیے تھے اسی کا کنٹینیوشن یہاں پر آئے گا اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں ایک چیز بتاؤں جب بھی نبی آئے اور انہوں نے پیغام لائے تو تین طرح کے لوگ ہوئے یعنی تین طرح کا ریئیکشن دکھانے والے لوگ ایک تو کافر منکر یعنی وہ منکر مانتے ہی نہیں سرے سے ہی انکار کرنے والے دوسرے مومن اور تیسرے جو تھے وہ متردد تردد شک سچ میں ہے یا نہیں ہے اس طرح سے تو ہمیشہ یہ ہوا ہے اور جو کافر تھے اس میں بھی سب کیٹیگری اور دو بنتی ہیں ایک تو کافر یہ ہوتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں لیکن مخالفت نہیں کرتے وہ بولتے ہیں ہاں تم بول دیے لیکن ہم نہیں مانتے اس کو لیکن مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں یعنی نہیں کوئی دشمنی نہیں جنگ وغیرہ نہیں کر رہے اس طرح کے لیکن کچھ کافر ہوتے ہیں جو مانتے نہیں لیکن ساتھ ہی مخالفت بھی کرتے ہیں ریئیکشنری رہتے ہیں جنگ کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں ایسے رہتے ہیں تو یہ تین طرح کے لوگ اور کافر میں دو سب کیٹیگری ہیں یہ یاد رکھیں یاد رکھیں گے تو یہ پورا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے پہلے تو آئے گا کافروں کے بارے میں پھر مومنوں کے بارے میں اور پھر متردد کے بارے میں کیسے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے اس میں فرمایا کہ قوم کے متکبر تکبر کرنے والے سردار کہنے لگے جو بڑے بنتے ہیں شعیب یا تو ہمارے مذہب پر راجا ورنہ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ہم شہر سے نکال دیں گے اگر نئی مذہب پہ آنا ہے تو پھر تم کو ہم اس زمین سے نکال دیں گے اس شہر سے نکال دیں گے یہ تکبر کرنے والے سردار بول رہے ہیں سچویشن دیکھیں آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے یہاں سے نکل جاؤ یہاں تم نہیں رہ سکتے یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ہو رہا ہے نا تو اس کا سولوشن بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا مومنوں نے اور نبی نے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وہ فیصلہ کرے گا وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو تمہیں دکھا بھی رہا ہے لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو یہ جو ابھی فصلیں برباد ہوئی اس پہ سبق نہیں لیے کیوں برباد ہوئی حالانکہ تم سب سے زیادہ گیہوں اگا رہے تھے اس پہ برف پڑ گئی ہیں یہ کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سزا دے رہا ہے یعنی تمہارے پاس طاقت ہے جبروت ہے تم قوت ہے تمہارے پاس اور ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اللہ کا بھروسہ ہے اللہ ہی توکلنا دیکھیں اللہ توکل اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا جب اللہ توکل نہ کہا جاتا ہے توکل نہ اللہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے بھروسہ کیا سرداروں نے اپنے کافر قوم سے کہا ابھی دیکھنے لگے یہ اس طرح بات کر ہیں تو ڈاؤٹ آیا کہ یہ ہماری قوم چینج ہو سکتی ہیں تو سرداروں نے اپنے کافر قوم سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی بات مان لی نا یہ جو بول رہا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرو برابر دو اگر تم برابر دینے لگیں گے نا تو تم خسارے میں ہوں گے کیونکہ یہ دنیا دار ہے نا یہ لوگ تو دنیا دار جو رہتا ہے دنیا پرست وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا یہ حال ہوتا ہے پھر کیا ہوا اچھانک زلزلے کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا اور منکر نے حق اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اللہ کا عذاب آئے گا آپ کو یاد ہوگا کیا ہو رہا تھا پہلے بہت زیادہ شور گل ان کو نکال دو ہمارے ملک سے نکال دو پھر اللہ نے کورونا کا عذاب تم پہ بھیجا اور جب عذاب آتا ہے تو سب پیستے ہیں اس میں اچھے بھی برے بھی درا اور سرا ہو گیا تھا درہ اور سرہ کیا ہے جسمانی تکلیف بھی ہوئی کیا ہوا بیمار پڑ گئے کورونا ہو گیا پھر مالی نقصان کیا ہوا لاک ڈاؤن میں رہے مال کا نقصان ہو گیا اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری بولتی بند کر دی تھی راستے پہ نکل کے مور تم نے کیا کیا نہیں کہا کہ یہ بھی عذاب تھا تمہارے اوپر لیکن تم سبق نہیں لے رہے ہو اب بھی ریسنٹلی تمہارے اوپر عذاب آیا ہوا وہ بھی سبق نہیں لے رہے ہو برف اتنی پڑی وہ کیا ہے مسلمانوں کو نکال دو یہاں سے اس ملک سے اللہ دیکھ رہا ہے ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور اسی میں ایک جاسمین کر کے آیا ورڈ جاسمین جاسمین کے الگ الگ تفسیر آئی ہے ایک بتا دوں میں جاسمین ایسا کہتے جیسے ران جو ہوتے نا تھائے اس کو پیٹ چمٹ کے جو بیٹھا جاتا ہے اور گردن نیچے کر کے رانوں کو تھائے کو ایسے بند کر کے جو بیٹھتے ہیں گردن لیکن جھکی ہوئی اس کو کہتے جاسمین سرداروں نے اپنی گردن اٹھا کر تکبر کیا نا تکبر سے بولے تو ان کی گردنوں کو جھکا دیا اس لیے شعیب علیہ السلام کی جو قوم پہ یہ عذاب آیا جاسمین ہو گئے اوندے پڑ گئے وہ کیوں تکبر کی وجہ سے تمہاری گردن اوپر تھی نا تو تمہاری گردنوں کو جھکا دیا گیا ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا تکبر دکھاتے ہوں اور ایسے مٹے گویا ان کے گھروں میں کبھی آباد ہی نہیں تھے اس طرح مٹا دیا رسول اور مومنوں کو بستی سے نکالنا چاہتے تھے نا تو اللہ نے تم کو اس دنیا سے ہی نکال دیا یہ تمہارا انجام ہو گیا بہرحال رکو نمبر بارہ ہے ٹویل آیات نمبر نائنٹی تھری سے لے کے نائنٹی نائن تک جس میں منکر بستیوں کا انجام بتایا گیا ہے ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا کوئی بھی نبی آیا اس بستی کے انکار کرنے والوں کو سختیوں اور نقصانوں میں مبتلا کیا اسی میں وہ میں نے جو بات بتائی آپ کو مالی نقصان سرا اور درا مالی نقصان بھی اور جسمانی تکلیف بھی کورونا کو یاد رکھیں تو جب بھی انکار کیا گیا حق کا تو ان کے ساتھ یہ چیز ضرور ہوئی کیوں ہوئی تاکہ سرکشی سے باز آئیں ان کو سبق سکھانا تھا لیکن کتنے لوگ سبق سیکھتے ہیں جو ہوتا ہے وہ کچھ اور بول دیتے ہیں اچھا وہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا یہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا وہ چائنا نے ایسا کیا وہ چائنیز لوگ یہ کھاتے ہیں یہ چائنیز لوگ یہ کرتے ہیں دوسروں کو انگلیاں دکھا دکھا کے بتا رہے ہیں لیکن اپنی غلطی کی کوئی فکر نہیں اس پہ نظر نہیں ہے تاکہ سرکشی سے باز آ جائے اور آجزی اختیار کریں پھر ہم نے مصیبت راحت سے بدل دی ہاں آج راحت ہے نا نہ لاک ڈاؤن ہے نہ کوئی تکلیف ہے یہ جو راحت ملی ہے نا یہ بھی اسی طرح آزمائش ہے جیسے کورونا میں تم کو آزمایا گیا تھا ہاں یہی آزمائش ابھی بھی ہے ملنا بھی نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش اور نعمتوں کا چھیننا بھی آزمائش اب راحت مل رہی ہے یہ ہوتا رہے گا اب دیکھیے جو بھی سچویشن بتائی جا رہی وہی ہو رہا ہے پھر ہم نے مصیبت راحت سے بدل دی جب وہ خوشحالیوں میں خوب بڑھ گئے پھر سے وہی کرنا شروع کیے نکال دو ان کو پھر سے وہی منہ کھل گیا ان کا آ گئے پھر سے خوب خوشحال بھول گئے پہلے کیا ہو گیا تھا کتنی مصیبتوں میں تھے تو اچانک اللہ کا عذاب آ گیا اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آ گئی ہے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے تو برکتیں ہوتی کیا شہر کے بسنے والوں کو اس بات کی امان مل گئی ہے کیا ہمارا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے آ جائے سکون سے سو رہے کیا وہ اللہ کے تدبیروں سے بے خوف ہو گئے انہیں ذرا بھی خوف نہیں یاد رکھو اللہ کی تدبیروں سے خسارا پانے والے ہی بے خوف ہوا کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوا ہی کسی علاقے میں برکتوں کا نزول کا ذریعہ ہوتا ہے یعنی جو برکتیں ابھی ہیں وہ کس وجہ سے ہیں ایمان والوں کی وجہ سے ان کے تقوے کی وجہ سے جو برکتیں مل رہی ہیں وہ مل رہی ہیں ورنہ کسی لمحے بھی اللہ کی گرفت آ سکتی ہیں لیکن ان لوگوں کی وجہ سے گرفت آئی بھی نہیں ہے تمہارے اوپر کیونکہ کچھ ایمان والے بھی ہیں تقوے والے ہیں اس کی وجہ سے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل رہے ہیں پھر رکو نمبر تھرٹین ہے آیات نمبر ہنڈریڈ سے لے کے ون ہنڈریڈ ایٹ تک جس میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ہے پہلی قوموں کے پاس رسول آئے مگر انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے ایون آج رسول نہیں ہے لیکن دیندار لوگ وہ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو بھی جھٹلایا جاتا ہے اور اپنے آہد پر قائم نہ رہیں جھٹلاتے رہے وعدہ کیے تھے اس پہ بھی قائم نہیں رہے ہاں، اللہ سے وعدہ کیے تھے نا تو بے رب کم قولو بلا اور ان میں اکثر بد کردار اور نافرمان تھے اکثریت دیکھے نافرمانیوں کی ہی ملے گی پھر ہم نے موسا علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا انہوں نے ہمارے نبی کو جھٹلایا جب نبی گئے تو جھٹلا دیا ان کا عبرت ناک انجام بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ کیا ہوا جھٹلانے کے بعد موسا علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ہمت کے ساتھ صاف صاف بات کی دیکھیں جو موسا علیہ السلام تھے وہ تھوڑا حکلاتے تھے لیکن پھر بھی جب دعویٰ کرتے تھے تو ان کو فلوئنسی عطا کی گئی اللہ نے وہ فلوئنسی دی وہ رب سودری کی دعا پڑھتے تھے تو یہ دعا پڑھا تاکہ گرا ہماری کھل جائے تو انہوں نے صاف صاف بات کی جب بات کرتے تھے تو ہکلاتے تھے لیکن جب دعویٰ کرتے تھے تو ہکلاتے نہیں تھے یہ اللہ کی مدد تھی ان کے لیے تو ہمت کے ساتھ صاف صاف بات کی گھما پھرا کے بھی نہیں کیا اور حقلا کے بھی نہیں کی کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے رسول کا اپنے آپ کو الا نہیں کہا رب نہیں کہا ہر رسول نے یہی کہا میں رسول ہوں الا نہیں ہوں مجھے مان لو رسول مانو اور انہوں نے کہا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دو کیونکہ فرونیوں نے بنی اسرائیل کو قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا اس نے نبوت کی کوئی نشانی مانگی کیا تیرے پاس پروف ہے کہ تو نبی ہے دلیل دکھا مجھے دلیل چاہیے کچھ معجزہ دکھا کرتب دکھا تو میں مانوں گا آپ نے لاٹھی پھینکی علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ آزدہ بن گیا اور ہاتھ گریبان میں ڈال دیا تو باہر نکالا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا وہ ہاتھ یہ معجزہ بھی دیا گیا اور کئی ایک معجزات دیے گئے تھے لیکن پھر ان کے دربار میں انہوں نے یہ دو معجزے تھے وہ دکھائے پھر رکو نمبر فورٹین ہے آیات نمبر ون ہنڈریڈ نائن سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹوینٹی سکس تک جس میں فرعون کے دربار میں جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو فتح ہوئی تھی کامیابی ہوئی تھی اس کے بارے میں فرعون سے سردار کہنے لگے کہ موسا تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے یہ جادوگری دکھ رہی ہے یہ کوئی ایسا معجزہ وغیرہ نہیں جادوگری ہے یہ یہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے دیکھیں کیسی بات کریں ابھی پہلی بات تو یہ جو فرعون تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا اب رب کو کوئی ملک سے نکالے گا اس کو تھوڑی عقل ہونی تھی اب سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو کے زور سے تمہیں ملک سے نکالے گا ارے اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو پھر کون نکالنے والا ہے ہاں؟ رب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ملک سے ہی نکال دے تو خیر ایسی ایک ایک بات آپ غور کریں بات کرتے ہیں لوگ کہ باہر نکالنا چاہتا ہے ملک سے کیسی جادوگری کر رہا ہے درباریوں نے مشورہ دیا پھر ان کو کہ اس کے مقابلے کے لیے جادوگر بلانے چاہیے مقابلہ ہو جائے جادوگروں کا دیکھتے کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے جادوگر آئے تو پھر اب جادوگر کیا پیسوں کے لیے آئیں گے نا ان کو کچھ چاہیے تھا اس لیے آئیں تو وہ کہنے لگے اگر ہم کامیاب ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا کچھ پیسہ پانی ملے گا تو ہی ہم پھر کریں گے یہ کرتب دکھائیں گے کیونکہ دنیا دار تھے یہ جادوگر فرون کہنے لگا میں تمہیں گفٹ وغیرہ تو انعام تو دینے کی بات الگ وہ تو دوں گا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص مقرب بھی بناؤں گا میرے بہت قریب ہوں گے ایسا بناؤں گا تم کو دیکھیں جو نبی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کا مقصد دنیا نہیں ہوتا اس کا مقصد صرف دعوت دینا اللہ کے لیے دعوت دینا ہوتا ہے اور یہ دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے ان کو کچھ چاہیے تھا انعام چاہیے تھا پھر مقابلہ ہو گیا جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جو جادوگر وغیرہ جو رہتے اکثر بچپن میں کبھی آپ گئے ہوں گے لیکن ایسی جگہ جانا نہیں چاہیے جادوگر وغیرہ جو جادو دکھاتے ہیں ایسی جگہ جانا نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنے بچوں کو لے جائیں یہ کیا کرتے ہیں آنکھوں پر کچھ ایسا کر دیتے اثر کر دیتے کہ وہ ویسا دکھنے لگتا ہے یعنی اتنی زیادہ پبلک کے اوپر بھی وہ شیطان کے ذریعے کر دیتے ہیں تو اب جادو کر دیا لوگوں کو کیا ہو گیا لوگوں کو رسیاں اور لاٹیاں جو تھی جادوگروں کی وہ سانپ دکھائی دینے لگی گھبرا گئے لوگ کہ یہ جو رسیاں پھینکے وہ لاٹیاں بھی پھینکے وہ سانپ کی طرح چل رہی ہے ہم نے موسا علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو اب ان کا جادو ہو گیا کر کے اب تم کیا کرو تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس کو پھینکو نیچے انہوں نے ایسا ہی کیا لاٹھی کو پھینک دیا لاٹھی بہت بڑا اجدا بن کر تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی جو جادوگروں کی لاٹھی اور رسی تھی نا ان سب کو ایک لاٹھی نے کھائی السلام کی اب جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جادوگر اپنی جادوگر سے پہچانتے تھے نا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جادوگر کے اس طرح کے کرتب دکھائے تو اب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ جادوگری نہیں یہ معجزہ ہے یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جادوگر مغلوب ہو گئے ہار گئے اور بے ساختہ ایمان لے آئے فوراً جیسے ہی پتا چلا سجدے میں گر گئے سجدے میں ابلس نے ایک سجدہ نہیں کیا لیکن ان سارے جادوگروں نے جیسے ہی حق کے بات پتہ چلی فوراً سجدے میں چلے گئے ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان جادوگروں کے ماضی کے تمام گناہ کو معاف کر دیا ایک سجدے کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کتنی انہوں نے غلطیاں کی اور جادو تو بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ میں آتا ہے ایک سجدے کی وجہ سے لوگ کتنے سجدے چھوڑے ہوئے اس پر کسی نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے اللہ کو ان جادوگروں کے سجدے کرنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ سورہ العراف کا جو اختتام ہے کھول کے دیکھے سورہ العراف لاسٹ ورڈ کیا ہے یس جدون یس جدون پر کیا اتنی ادا پسند آئی اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے بہت پسند سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا مردود ہو گیا ہاں حالانکہ وسجد وقت سجدہ کرو اور قریب پا جاؤ اللہ کے جو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے بہت قریب ہوتا ہے سجدے کیا کرو اللہ کے لیے سجدے کرو لوگ درگاہوں میں جا کے سجدے کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے کرتے ہیں حرام ہے حرام شرک ہے بچوں اب بھی بچوں سجدہ اللہ کو کرو وہ سب کہنے لگے سجدے میں گر کر کیا کہنے لگے آمنا بے رب العالمین رب موسا و ہارون ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لائے چونکہ فیرون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا انا رب کو ملا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اس لیے بات واضح کرنے کے لیے جادوگروں نے صاف صاف بتا دیا اب اسے وہ شک نہیں ہونا چاہیے اسے یا اس کے سرداروں کو کہ یہ رب اسی کو بول رہے ہیں نا ہم فرعون پہ ایمان لائیں یہ نہیں ہونا چاہیے غلط فہمی نہ ہو اس لیے آگے یہ بھی کہا رب بھی موسا و ہارون ہم موسا اور ہارون کے رب پہ ایمان لائیں اس لیے انہوں نے یہ بات آگے کہی پھر فرعون نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے اور ہاتھ پاؤ کاٹنے کی دھمکیاں دی بہت غصے میں آ گیا یہ کیا بات ہوئی ابھی دو منٹ پہلے تو ایسے بول رہے تھے اور اچانک چینج ہو گئے ابھی تو میں اس کو اچھے سے اچھی کڑی سے کڑی سزا دوں گا سولی پہ چڑھاؤں گا ان کے ہاتھ پاؤ الٹ جانب سے کاٹ دوں گا ان کو ایسی سزا دینے والا ہوں اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دوں گا دھمکیاں دینے لگا مگر سچا ایمان ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہرگز اسے ڈرا نہیں سکتی ایک بار ایمان بیٹھ جائے نا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا کوئی بھی سامنے آ جائے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا کون کیا بولے گا اس کی فکر نہیں کرتا وہ یہ فکر کرتا ہے کہ اللہ کیا کہے گا اللہ کو میں کیا جواب دوں گا یہ ہوتا ہے بندے مومن ایمان لانے کے بعد جادوگر ایسے بے پرواہ ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب کی دھمکیاں بھی ان کو ہلا نہ سکیں کچھ نہیں ان پہ اثر ہوا اب دیکھیں جب تک ایمان نہیں تھا ان کا دنیا ان کے لیے آخرت سے زیادہ اہم تھی اور ایمان جب لائے تو آخرت اہم ہوئی اور دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی یہ ہوتا ہے بندے مومن کہ اسے دنیا کی قدر و قیمت نہیں اس کو قدر و قیمت اس کو اہمیت صرف آخرت کے ساتھ ہوتی ہے وہ آخرت کو اہمیت دیتا ہے وہ دنیا کو نہیں دیکھتا دنیا کی فکر نہیں کرتا وہ اور انہوں نے یہ بھی دعا کی اب یہ سخت عذاب دینے والا تھا فرعون ان کو سخت تکلیف دینے والا تھا جو برداشت کے باہر تھا اسی لیے انہوں نے جو دعا کی نا بہت بہترین دعا ہے ربنا افریغ علینا صبر و توفنا مسلمین افریغ علینا صبر دے نہیں انڈیل دے انڈیل دے اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے پور کر دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہو تیرے فرما بردار ہو کیونکہ برداشت کے باہر ہیں یہ نہیں برداشت کر سکتے اتنی سخت عذاب ہمیں دینے والا ہے اس دنیا میں وہ فرعون سخت جسمانی تکلیف دینے والا ہے تو اس لیے افری گا لینا انڈیل دے کبھی زیادہ تکلیف ہو جائے کوئی بہت زیادہ پریشان کرنے لگے تو یہ دعا پڑھے جو جادوگروں نے پڑھی رب بنا افری گا لینا صبر بہت بہترین دعائیں اب دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں تین طرح کے لوگ ہم دو طرح کے پڑھ چکے ہیں پہلے تو جو انکار کرنے والے شعیب علیہ السلام کی قوم پھر اس کے بعد مومن بندے یہ جادوگر تھے وہ کیا تھے مومن بندے بن گئے نا تو مومن بندے جب نبی کوئی بھی میسج لاتا ہے کہیں پہ بھی تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں تیسرے لوگ اب انشاءاللہ بہت آگے آئے گا تیسرے طرح کے جو لوگ ہیں متردد شک کرنے والے اوکے رکو نمبر ففٹین ہے آیات نمبر 127 سے لے کے 129 تک جس میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا فرونی منصوبہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے نا اس کے بارے میں فرعون کے قوم کے سرداروں نے فرعون کو بھڑکانا شروع کیا اب انہوں نے یہی کیا کہ چلے اب فرون کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو ان لوگوں کو مار دیں یا اس کا کچھ علاج کریں بھڑکانا شروع کیا کہ کیا تم موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دو گے ایسے ہی کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے دیکھے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو کہتے فسادی ہیں یہ ہوتا رہے گا جو دین کا کام کرتے ان کو بھی فسادی بولا جاتا ہے تو یہ فسادی ہے فسادی لوگوں کو تم چھوڑو گے دیکھو یہ بھی چکنی چپڑی باتیں بھی ہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں تم کو بھی وہ چھوڑ دے اور تمہارے معبودوں کو بھی ایسے تم چھوڑ دو گے اس کو کچھ اس کا علاج کرو اب فرون نے بنی اسرائیل کے جو نو مولود بچے تھے نیو بورن چلڈرن ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اب کسی نے کیا کیا تفسیریں کیے کسی نے کہا نجومی نے بتایا تھا یہ وہ لیکن نجومی کی بات ویسے بھی غلط ہے پہلی بات یہ لوگ بڑھتے جا رہے تھے ان کی تعداد بڑھ رہی تھی تو جب تعداد بڑھتی ہے نا تو ان کے لیے خطرے کی نشانی ہوتی ہے ویسے بھی ابھی اس میں پھر سے یہ جو آیا ہوا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس کے بچوں میں سے ہی کچھ ایسے نکلیں گے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تب بھی قتل کرنا شروع کیا تھا اب پھر سے اس نے منصوبہ بنایا کہ ان بچوں کو قتل کیا جائے موسا علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ صبر کرو صبر کی تلقین کی اور اللہ کی مدد چاہو اللہ سے مدد مانگتے رہو زمین اللہ کی ہے اس کا وارث اس کے پرہیزگار بندے ہوں گے اس کو بنائے گا وہ وارث اسرائیلی کہنے لگے اب یہ اسرائیلی ویسے بھی اتنے بدماش قوم کہ پہلی بات علیہ السلام ویسے بھی پریشان اور ان کے لوگ جو یہ جو مصع علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اور پریشان کر رہی تھی تو کہنے لگے آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور آپ کے کے آنے بعد بھی ہمارا یہی حال ہوا تو کیا فرق ہے تم آ کے کے بھی بھی کچھ فائدے نہیں تمہارے آنے سے پہلے پریشانی میں تھے ابھی بھی پریشانی میں ہیں ہاں؟ دیکھے ایسے یہ تھے یہ یعنی علیہ السلام کے ایز اے صحابہ نا کیسے بات کرے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھو جان تک دینے تیار اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو ان کے لیے چنا گیا جو جسمانی طاقت بھی رکھے اور بولنے کے لیے بھی ایسے ان کو چپ کرانے کے لیے بہت اسٹرانگ تھے وہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے ایسے لوگوں کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ جلد ہی اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا نبی تو ویسے بھی سافٹ ہوتا ہے کتنا بھی کچھ کتنا بھی اسٹرانگ ہو کہیں نہ کہیں سافٹنیس آ جاتی کہ اللہ ہلاک کر دے گا سمجھانے لگے اور تمہیں اس کا جانشین بنائے گا وہ وقت آئے گا کہ تم جانشین بنو گے پھر رکو نمبر سکسٹین ہے آیا تو نمبر ون تھرٹی سے لے کے ون فورٹی ون تک جس میں اعلی فرون پر اللہ کا عذاب اور بنی اسرائیل پر انعامات جو ہوئے تھے اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا ہم نے آلے فرعون کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کیا مثلا کون کون سی مصیبتیں ان پہ آئی کئی ایک مصیبتیں طوفان کی ٹڈیاں بھیجی گئی جوئیں بھیجے گئے مینڈک کی ہاں، پھر خون وغیرہ سارے برتنوں میں خون نظر آتا تھا ہر جگہ خون نظر آتا تھا یہ ساری مصیبتوں میں گرفتار کیے گئے یہ لوگ فرونی جب کوئی نئی مصیبت آتی تو علیہ السلام سے دعا کرواتے کہتے کہ دعا کرو اللہ سے تمہارے اور بنی اسرائیل کو پھر ہم آزاد بھی کریں گے جب تم دعا کریں گے اور مصیبت ہم سے ٹل جائے گی یہ طوفان کی یا ٹڈی کی جو بھی ان کے اوپر آتی تھی ایک کے بعد ایک تو اگر ٹل گئی تو پھر تمہاری جو دعا قبول ہوئی اس کے بدلے بھی پھر ہم یہ کریں گے کہ بنی اسرائیل کو قیدی کیے ہیں نا تو ان کو چھوڑ دیں گے وعدہ کرتے تھے یہ لوگ فرونی مگر تکلیف دور ہونے کے بعد پھر غداری کرتے ہیں اپنے وعدے کے خلاف کرتے ہیں بلاخر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سمندر میں غور کر دیا ڈبو دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور بے بس کمزور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات پوری ہو گئی اللہ نے کہا نہ وارث بناؤں گا تو بنا دیا بنی اسرائیل سمندر سے پار ہوئے تو انہوں نے دیکھا آپ دیکھیں ان کو فتح حاصل ہوئی بنی اسرائیل کو ابھی سمندر پار کر کے جا رہے تھے تو آپ دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بھوتوں پر مجاور بنے بیٹھے ہیں کچھ بت رکھے ہوئے ہیں اس کی مجاوری کر رہے ہیں تو اٹریکٹیو لگا ان کو بنی اسرائیل نے کہا اے مسا ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دے ہیں کتنے کتنے بدماش کو ایسا ہی معبود ہم کو بھی چاہیے جیسے بچے ہوتے ہیں نا ٹوائے کوئی دیکھتے ہیں مجھے یہ بھی ٹوائے چاہیے مجھے وہ بھی ٹوائے چاہیے ہیں بچے پھر بھی تھوڑے بہت سمجھدار ہوتے ہیں یہ بت مانگ رہے ہیں اب دیکھیں میں نے کہا تھا کہ تیسرے طرح کے لوگ ہوتے متردد وہ یہ ہیں پہلے کافرین کا تذکرہ شعیب علیہ السلام کی قوم پھر مومنین کا تذکرہ جادوگر وہ جو تھے وہ پھر تیسرے طرح کے لوگ مترددین یعنی تردد میں شک میں پڑے ہیں یہ لوگ کیا ہے مجھ ایسا ہی کوئی معبود ہم کو بنا کے دے دے کیا کھیلنے کی چیز ہے ٹوئے ہاں؟ ایسے اس کی ہم پوجا کریں تو یہ متردد کے بارے میں آیا ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا افسوس تم پر کیسے باتیں کر رہے کی بہکی کی تم سب جاہل قوم ہو جہالت ہے تم میں تو پتا چلا اس بات سے کہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت شرک ہے اور دنیا کا سب سے بڑا علم توحید ہے تو یہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑی جہالت ہے جو شرک کر رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا یہ تباہ ہو جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے ہمیشہ کی جہنم کیونکہ شرک والوں کی معافی نہیں ہے نا یہ تباہ ہونے والے ایسے لوگ جو شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو کیوں بھول گئے ہو اب حصی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیوں بھولے ہو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی نا تم نے اتنی جلدی فرون کی غلامی کے دن کو بھلا دیا غلامی میں پڑے ہوئے تھے کتنی تکلیفیں تم کو دے رہے تھے بھول گئے کیا ہوا تھا کہ یہ شرک میں پڑھنا چاہتے ہو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی جو بھی تکلیفیں تھیں غلامی میں جو تھے یہ بڑی آزمائش تھی تم نے بھلا دیا اتنے جلدی بھلا دیا ابھی تو کچھ سال بھی نہیں گزرے بہرحال آگے رکو نمبر سیونٹین ہے آیت نمبر ون فورٹی ٹو سے لے کے ون فورٹی سیون تک جس میں موسا علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اس کے بارے میں آتا ہے موسا علیہ السلام کو کوہ طور پر چالیس راتیں گزارنے کا حکم ملا اللہ نے حکم دیا کہ چالیس راتیں کوہ طور پر جا کر گزارو کیونکہ کتاب دینی تھی تورات دینی تھی نا تختیاں وہ اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو نائب مقرر کر گئے تھے موسا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پر جا کے اللہ سے بات کی تو انہوں نے یعنی مصع علیہ السلام نے اللہ کی جھلک دیکھنے کی درخواست کی کہ اللہ مجھے تیری جھلک دیکھنی ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ہوتا ہے نا کہ جس سے ہم بہت محبت کرتے خاص طر سے دین کی وجہ سے اسے دیکھنے کا بہت دل ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک جھلک بھی دیکھ لیں تو سیٹسفیکشن ہو جائے گا ہاں دل ہوتا ہے جنت میں تو ملیں گے لیکن اس دنیا میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے پیاروں کو دین کے خاطر تو کہنے لگے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ایک جھلک دکھا دے اللہ مگر جب تجلی ہوئی تو موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے اللہ نے کہا اوکے دکھا دیتا ہوں لیکن تم دیکھ نہیں پاؤ گے کیونکہ اس دنیا میں جو ہمیں آنکھیں ملی ہیں نا وہ نہیں دیکھ پاتی ویسی ہمیں آنکھیں دین بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں لا در کلو ابسار موسا علیہ السلام نبی ہو کے بے ہوش ہو گئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں ہم بے ہوش ہو گئے گر پڑے اور پہاڑ اللہ کی تجلی سے ریزا ریزا ہو گیا صرف اللہ نے ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ کا یہ حال ہو گیا کہ جو جس پہاڑ پہ اللہ نے تجلی ڈالی وہ پورا ریزا ریزا چوڑا چوڑا بن گیا یہ اللہ یہ اللہ ہے اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں وہ پہاڑ ڈر کے مارے ریزا ریزا ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی بتاتا ہے کچھ غلطی کرنے کے بعد کہ اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ڈر جا اللہ کا ڈر رکھ کہتے جا جا دیکھ تو تیرا دیکھ میں میرا دیکھتا ہوں میں اللہ کے پاس بات کروں اس طرح سے بات کرتے ہیں کچھ ڈر نہیں اللہ کا کہ پہاڑ جیسی چیز تم کیا چیز ہو پہاڑ جیسی چیز وہ ریزا ریزا ہو گئی اللہ کا ڈر رکھو جب بھی گناہ کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ حساب لینے والا ہے موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری کے لیے چن دیا پیغمبر بنا دیا اور فرمایا تورات میں ہر قسم کی ہدایات لکھ دی گئی ہے جو ضرورت ہے وہ سب لکھی ہوئی ہے اس تورات میں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے اچھے اچھے حکموں پر عمل کریں سارے حکم اچھے ہیں سب پہ عمل کرنا ہوگا اور ہمارے نبی کو بھی یہی کہا نا انہوں نے ہی ہمیں کنوے کیا ہے نا میسج کس نے پہنچایا آپ وسلم نے نے ہر قوم کو اس کے نبی پہنچایا آپ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کو پہنچایا یہ پیغام کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو ابھی قیامت تک قرآن اور حدیث کو پکڑا جائے گا اس سے علم حاصل کیا جائے گا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر سرکشی کرنے والے دنیا بھر کی نشانی دیکھ لے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے دیکھ کر بھی کئی ایک نشانیاں پڑی ہوئی ہیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے یاد رکھو جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جٹلائی اور آخرت کا انکار کیا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے سارے اعمال جنہوں نے بھی نشانیاں دیکھ کر انکار کیا آخرت کا بھی انکار کیا وہ اپنی کرتوتوں کا بدلہ پائیں گے جو انہوں نے کیا تھا پھر رکو نمبر ایٹین ہے آیات نمبر ون فورٹی ایٹ سے لے کے ون ففٹی ون تک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا بنی اسرائیل مصر کے بت پرستوں اور مشرقوں کے ساتھ رہ کر بت پرستی سے اس درجہ مانوس ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ رہ رہ کر انہیں اس کا شوق ہوا تھا اب یہ جو بنی اسرائیل تھی وہ کس کے ساتھ تھی ایجپشن کے ساتھ تھے نا مصر کے لوگوں کے ساتھ ان کا کام کیا تھا یہ لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اب دیکھ دیکھ کر ان میں بھی وہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی بت کی پوجا کریں اسی لیے تو جب راستے سے جا رہے تھے تو کیا بولے اے مسا ہم کو بھی ایسا ایک بدھ لا کے دینا کہ ہم اس کی پوجا کریں ان کو بھی شوق ہوا کیونکہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے نا ویسا بن جاتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے گائے کے بچڑے کی مورتی بنائی یعنی اپنے ہی زیور اس کے جو زیور تھے سب ابھی دیکھیں جب ایجپٹ سے نکلے مصر سے نکلے تو پھر اب کیا وہ سب سامان لے کے نکلیں گے کوئی بھی ہو جب کسی ملک سے نکلتا ہے تو جو بھی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے امپورٹنٹ میں کیا ہوتا ہے پیسہ بھی ہوتا ہے اور زیورات ہوتے ہیں وہی انسان لے کے جاتا ہے نا تو انہوں نے کیا کیے زیور اپنے ساتھ لائے تھے وہاں سے نکلتے وقت تو وہ زیوروں کو پگھلا کر اب پگھلانے کے بعد کرے کیا اس کو کہیں تو رکھنا ہے نا تو پھر اس کی مورتی بنائی گئی پھر اس کو پوجنے لگے اس کی پوجا شروع کر دی جب موسا علیہ السلام واپس آئے تو ان پر سخت غزب ہو گئے بہت غصہ کیے کیونکہ شرک کی ہے نا شرک سب سے بڑی گناہ جس کی کوئی معافی نہیں اور کہنے لگے ایک تو ایک ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام بہت بہت غصے والے تھے اگر کوئی غلط کرتا تو کہنے لگے افسوس تم پر سب کو کہا تم پہ افسوس ہے کیا کیے کتنی بڑی غلطی کی ہے اللہ کو چھوڑ کے اس کی پوجا کیے ہارون علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے تھے نا ان کے پیچھے نائب مقرر کر کے کہ میرے بعد تم نے کس طرح برے طریقے سے میری جانشنی کی تم نے کیا کیا ان کو روکا کیوں نہیں شدید غصے میں آئے شدید غصے میں آ کے تورات کی جو ہاتھ میں تختیاں تھیں وہ بھی پھینک دی کیونکہ غصے میں جب انسان ہوتا ہے نا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی کر دیتا ہے تو انہوں نے تختیاں پھینک دی تورات کی اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے غصے میں تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا ان کو سافٹ کرنے کے لیے نرم کرنے کے لیے اے میرے ماں کے بیٹے ہاں، میرے بھائی نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے کیونکہ ماں کی وجہ سے رحم آ جائے گا کہ تمہاری اور میری ماں ایک ہی ہیں میں بھی وہیں سے آیا ہوں کہنے لگے میں کیا کرتا لوگوں نے مجھے کمزور جانا قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے ہیں ہارون علیہ السلام بول رہے ہیں اب آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ لوگ مجھ پر ہنسے کیونکہ ہنسی اڑائیں گے اگر ایسا کریں گے تو موسا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا قصور معاف کر دیں مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی میرے بھائی کا بھی قصور معاف کر دیں اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر تو ارحم الراحمین ہے انہوں نے دعا بھی کی کیونکہ ایسے جاہلوں سے پالا پڑا تھا نا ان کا مصع علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا کہ سیدھے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ایک مصیبت گئی اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ان کو فتح دی تو بھی سدھرنے کا نام نہیں کچھ نہ کچھ اور چیزیں لا رہے ہیں پھر آگے رکو نائنٹین ہے آیات نمبر ون ففٹی ٹو سے لے کے ون ففٹی سیون تک جس میں بنی اسرائیل کی گستاخی اور نبی امی کی بشارت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں پر اللہ کا غضب ہوگا اللہ غصہ کرے گا غضبناک ہوگا ان لوگوں پر وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائیں گے لیکن غلطی کر کے جلد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ رحم فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اتنی بڑی گناہ سب سے بڑی گناہ شرک ہیں وہ بھی تم کر لے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور توبہ کر لے یا ایمان لے آئے تو بھی اللہ معاف کر دے گا رحم کرے گا پھر آگے جب علیہ السلام کا غصہ اترا ٹھنڈے ہو گئے علیہ السلام تو علیہ السلام نے تورات کی تختیاں اٹھا لی جو گرا دی تھیں غصے سے وہ اٹھا لی تورات میں لوگوں کے لیے ہدایت تھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو کوہ توڑ لے گئے ستر آدمی سیونٹی لوگوں کو تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے خود سن لے کیونکہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ ہمیں بھی سننا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا چلے ٹھیک ہے ستر لوگوں کو میں لے کے جاتا ہوں اور پھر وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے سبھی نے سنا ہے کہ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے پھر کیا کیا اچھا سن تو لیے سننے کے بعد بولتے ہیں اچھا اب ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں انہیں کتنی بڑی بات کی اللہ کا دیدار اس کا مطالبہ کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اتنا بڑا تم نے مطالبہ کیا ان کو ہلاک کر دیا ایک کے بعد ایک مانگیں گے پھر اللہ کو دیکھیں گے بھی ویسے اللہ دکھائے گا نہیں اس دنیا میں تو اور کچھ اور کچھ اور کچھ ان کے ڈیمانڈ کم نہیں ہونے والے تو ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا سب کو مار دیا سب مر گئے موسا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب کیا ایسی بات کے لیے جسے ہم میں سے چند بیوقوف کر بیٹھے یہ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے ایسا مطالبہ کیا کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا جو سب ہلاک ہوئے ان کے بارے میں علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے اپنے امت کا حالانکہ کتنا ستایا جا رہا ہے ان کو پھر بھی وہ اپنی قوم کے لیے دعا کرے اللہ نے فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں گا پہنچے گا جس کو چاہتا ہے اللہ اسی کو پہنچے گا رہی میری رحمت تو وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے میری رحمت ہر جگہ چھائی ہوئی ہر چیز پہ دیکھے تو میری رحمت چھائی ہوئی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ستر باؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے یاد رکھیں غلط بات ہے یہ یہ جو بولتے ہیں نا ستر ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے یا رحم کرتا ہے غلط بات ہے یہ اللہ ستر ماؤں نہیں بلکہ کئی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا مفہوم ہے کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے ہنڈریڈ پارٹس بنائے رحمت ہے نا اس کے ہنڈریڈ پارٹس ہیں اور اپنے پاس ان میں سے نائنٹی نائن حصے رکھے ننانوے حصے اللہ کے پاس یعنی بچہ کتنا ایک حصہ صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے ایک حصہ جو ہم ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں نا وہ ایک حصے کی وجہ سے ایک حصہ اتارا ہے اور اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق جو ہے ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے دیکھیے کبھی کچھ ہوتا ہے ہم کیسے بھی کوئی رہا رشتے دار یا کوئی بھی رہا ہم رحم کرتے ہیں ہاں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں یہاں تک کہ جو گھوڑی جو ہوتی ہے نا گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سیم جو ہف ہوتے ہیں وہ نہیں لگاتی بلکہ وہ سیموں کو کیا کرتی ہے اٹھاتی ہے جب دیکھتے بچہ ہے تو اپنے سم اٹھاتے ہوف کو اٹھا لیتی ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو یا مر نہ جائے کہیں اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو یہ کیوں وہ رحمت کی وجہ سے ایک رحمت جو اللہ نے بھیجی ہے نا اس دنیا میں اس کی وجہ سے یہ سب رحم چل رہے ہیں جو جانور بھی رحم کر رہے ہیں اور انسان بھی یہ اس وجہ سے تو ستر ماں نے اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو برائیوں سے بچنے والے اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں ان پر رحمت ہوگی تو یہ کام کرنے ہوگے ایمان کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا ہوگا حرام کاریاں گناہ یہ نہیں کرنے ہیں اور زکوٰۃ دینا ہوگا پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے رسول نبی امی کی پیروی کریں گے امی یعنی آپ سے اسلم کو امی کہا جاتا ہے نا کیونکہ وہ کسی سے نہیں سیکھے تھے پڑھے لکھے نہیں تھے ان کو امی کہا جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے سیکھے تھے نا جبریل علیہ السلام جو لے کے آتے تھے وہی وہ کہاں سے لاتے تھے اللہ کے پاس سے اور ویسے سیکھے ہوں تو جو بھی میرے رسول نبی امی کی پیروی کرے گے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے یہ جو رسول ہیں وہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے پھر پاکیزہ چیزوں کو حلال حلال کرے گا وہ یا تو ان کے اوپر حرام کر دی گئی یا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی اس کو حلال کرے گا وہ ام نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے جیسے سود وغیرہ کو انہوں نے حلال کیا اس کو حرام کریں گے ایون یہود کہتے تھے کہ جو یہودی نہیں ہے ان کا ہم مال ناجائز طریقے سے کھا سکتے صرف یہودیوں کا مال ہم ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے تو یہ بھی ناپاک چیز تھی نا تو ان کو حلال سمجھتے تھے نا تو وہ حرام کرے گا ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بوجھ اتاریں گے اب یہ ہوتا تھا ان لوگوں میں کہ جو حائزہ عورت ہوتی تھی جو پیریڈس میں ہوتی تھی اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے اور اس کو الگ جگہ رکھتے تھے اپنے گھروں میں بھی نہیں کچھ الگ جگہ بنا کے رکھی ہوئی رہتی تھی ادھر اس عورت کو رکھتے تھے جس کے پیریڈس چل رہے ہوتے تھے حائزہ عورت کے اور بھی کئی ایک خرافات تھے ان کی تو وہ بوجھ اتار دیں گے اور ان کے توگ بھی نکال دیں گے جیسے ان کے اس میں یہودیوں میں سزا یہ تھی شرک کی اگر کوئی شرک کر لیتا تو سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے قتل کرنے کی سزا تھی اور ان میں اور ایک چیز تھی بہت ساری چیزیں تھے اب یہاں پر وقت نے اور ایک چیز بتا دوں کہ اگر کوئی گندگی لگتی جیسے پیشاب وغیرہ کے چھیٹے اگر کپڑے پہ لگ جاتے یا پاخانہ وغیرہ کچھ ایسا لگ جاتا کپڑوں پر تو وہ کپڑا کاٹ دینا پڑتا تھا اس کو خالی واش کر کے صاف کر کے نہیں چلتا تھا جیسے ہمارے یہاں کچھ لگ گیا تو کلین کرتے نا دھو لیتے اور وہ پاک ہو جاتا ہے ویسے نہیں تھا تو وہ توک نکال دیں گے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور قرآن مجید پر ایمان لائیں گے وہی کامیاب ہوں گے تو کامیاب کون ہوں گے یہ چیز کریں گے ایمان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کہا ہے وہ ابھی ہمیں سب فالو کرنا ہے جو بھی تعلیمات دی قرآن حدیث کو پکڑنا ہے اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے تو مدد کرے عام کریں ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں ایٹ لیسٹ گھر والوں تک پہنچائیں اور قرآن مجید پر ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے ان کو کامیابی ملے گی رکو نمبر ٹوینٹی ہے آیات نمبر ون ففٹی ایٹ سے لے کے ون سکسٹی ٹو تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے بارے میں آتا ہے اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی سرکشی کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ میں تمام لوگوں کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کے آئے ہیں قیامت تک کے لوگ جتنے آئیں گے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اے لوگوں اب مجھ پر ایمان لاؤ اور میری لائی ہوئی کتاب پر تاکہ تم ہدایت پاؤ کیونکہ ہدایت قرآن میں ہے نا تو قرآن سے ہدایت پاؤ قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو پھر آگے فرمایا بن اسرائیل بارہ گروہ میں گروپس میں بٹ گئے تھے بارہ قبیلے تھے نا تو بارہ گروپس ہو گئے تو ہم نے ان کے لیے بارہ چشمے جاری کر دیے تاکہ جھگڑے نے آپس میں کیونکہ ہر قوم جو رہتی ہیں وہ دوسری قوم کے لیے جھگڑتی ہے نا کہ اس نے کیوں پانی لیا اس نے میرے اس میں سے کیوں پانی لیا تو بارہ چشمے جاری کر دیے تاکہ جھگڑے کا سوال ہی نہ ہو ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا یہ بھی بڑی نعمت تھی کہ ایسی جگہ ڈیزرٹ میں جہاں کچھ بھی نہیں وہاں شیڈ دیا اللہ نے شیڈ کھانے کو من اور سلوا مہیا کیا کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا اسی جگہ مگر بنی اسرائیل دین کے احکام پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے بجائے ہیلے بہانے تراشنے لگے ہیلے بازیا کرنے لگے تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اب اس کے بارے میں دو رائے آتی ہے دو اقوال آتے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی ان میں اور جو پلیگ کہتے ہیں نا پلیگ وہی تعاون ہوتا ہے تو وہ پھیل گیا تھا اور بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے اور دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ دشمن قوم نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر ان کو بے دردی سے قتل کیا تو یہ بھی عذاب تھا کہ کوئی قوم اس کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے یہ بھی عذاب ہوتا ہے نا تو یہ بھی ایک تفسیر آپ کو ملے گی تو زیادہ تر یہی کہا گیا کہ پلیگ کی بیماری پھیلی عالم پھر رکو نمبر ٹوئنٹی ون آیات نمبر ون سکسٹی تھری سے لے کے ون سیونٹی ون تک جس میں بنی اسرائیل کے ہیلے ان کے اس کے بارے میں آتا ہے کیسے ہیلے بازیاں کی انہوں نے بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن سیٹرڈے کو مچھلیوں کا شکار نہ کرنا جیسے ہمارے لیے فرائیڈے ہے نا عبادت وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کو سیٹرڈے دیا گیا تھا سنیچر کا دن کہ اس دن کچھ نہیں کام کرنا ہے صرف عبادت کرنی ہے اب یہ ہوتا تھا کہ اس دن عبادت کرنے کا دن کام کچھ نہیں کرنا تو اسی دن کیا ہوتا تھا مچھلیاں جو ہوتی تھی وہ اوپر پانی کے آ جاتی تھی ہر دن کبھی نہیں آتی تھی یعنی منڈے ہو ٹیوزڈے ہو کوئی بھی دن مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی یہ ایک ٹیسٹ تھی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے صرف سیٹرڈے آتا اس وقت وہ مچھلیاں اوپر اوپر نظر آتی ظاہر میں نظر آتی یہ بھی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح تو ان کے ساتھ بھی ٹیسٹ ہوا کہ سیٹرڈے کے دن مچھلیاں اوپر آ رہی ہیں اگر ہفتہ نہ ہوتا تو نہیں آتی تو یہ امتحان تھا انہوں نے کیا کیا ہیلا تراشا کہ اب تو ہر دن آتی نہیں ہے مچھلیاں تو یہ کرتے ہیں دریا کے کنارے ہم گھڑا ہی کھود دیتے ہیں انہوں نے ایسا گڑھا سا کھود دیا تھا تاکہ وہ جو مچھلی ہیں وہ سمندر سے ڈائریکٹ آ جائیں ان کے گڑھے کے اندر اور پھر وہ دوسرے دن اس کو نکال لیں ورنہ کیا ہوتا ہے اگر راستہ وہ لوگ روکتے نہیں تو وہ تو سمندر کے اندر چلی جاتی نا تو انہوں نے راستہ روکنے کے لیے گڑھے بنا دیے تھے تاکہ اس میں مچھلیاں اٹک جائے اس میں وہ آ جائیں ان میں مچھلیاں ہفتے کے دن آ جاتی تو انہیں وہ پکڑ لیتے ابھی دوسرے دن اس میں سے مچھلی نکال لیتے اور پھر کیا کہتے کہ دیکھو ہم نے تو شکار کیا ہی نہیں اس دن اس دن کہا ہم نے ہم تھوڑی گئے تھے وہاں پر مچھلیاں پکڑنے وہ تو اپنے آپ سے آ گئی ارے تم نے گڑھے کھودے اس لیے آئی نا وہاں پر تو کچھ تو کام تم نے ہلے بہانے سے کیے تو انہوں نے گڑھا کھود کر وہ مچھلیوں کو پھنسا دیا اب اس میں تین گروہ بنے یہ جو کام کرنے والے تھے اور نہیں کرنے والے اس میں تین گروہ بنے ایک جو گروہ تھا وہ یہ کام کر رہا تھا یعنی گڑے وغیرہ کھود لیتا تھا تاکہ مچھلی پھنس جائے اس کے اندر دوسرا جو گروہ تھا وہ ان کو روک رہا تھا پکے مومن تھے وہ روک رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ ہیلے سازیاں ہیں ہیلے بازیاں تم کر کے ایسے روک رہے ہو مچھلیوں کو کام کرنے ہمیں نہیں کہا گیا تھا اور جو تیسرا گروہ تھا وہ خاموش تھا وہ نہ ہی یہ گناہ کا کام کر رہا تھا یعنی مچھلیوں کو روک کر اور نہ ہی ان کو روک رہا تھا یعنی جو غلط کام کر رہے تھے ان کو روک نہیں رہا تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ خاموش تھا اب حق پرستوں نے انہیں بہت سمجھایا جو مومن تھے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں کام کرو مگر وہ کام کو اس چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے وہ یہی کرنا چاہتے تھے تاکہ مچھلیاں نیکسٹ نکال سکے توبہ بھی ہرگز کرنے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا توبہ کرو اور پلٹ آؤ نہیں تیار ہی نہیں ہوئے نافرمانی حد سے بڑھ گئی اب کسی نے کہا کہ اتنی بڑھ گئی کہ وہ پھر خود جا کے نکالنا شروع کر دیے تھے ایسی بھی کچھ آتی ہیں نافرمانی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی تو پھر ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا بندر کے اور سہر کی شکل میں ان کو چینج کیا گیا تبدیل کیا گیا چونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو بدلا اللہ کا جو قانون تھا اس کو بدل دیا اس دن کام نہیں کرنا چاہتا تو کام کیوں کیے تم نے قانون کو بدلا تو اللہ نے پھر ان کی صورتوں کو بدل دیا ان کی صورتیں ہی بدل دی کو بندر اور کھنزیر بنا دیا اب جن لوگوں نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا وہ بندر اور کھنزیر بنے سور بن گئے لیکن جو لوگ خاموش تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ ان کا کیا ہو گیا لیکن بعض تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ ان کو بھی وہی سزا دی گئی یعنی ان کو بھی بندر اور سور بنا دیا گیا اور کسی نے کہا ان کا کچھ ذکر نہیں ہے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے انہوں نے خاموشی اختیار کی اس لیے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے ہاں؟ تو اس طرح سے بھی کچھ تفسیر آتی ہے بہرحال ان لوگوں کے بارے میں تو پتا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو بندر اور کنزیر بنا دیا گیا اس کا تو ہمیں ملتا ہے اس طرح سے الگ الگ باتیں آپ کو ملے گی اور اور ایک بات اس میں آتی ہے کہ جو بوڑھے تھے ان میں جو ایجڈ والے تھے ان کو سور بنا دیا گیا تھا اور جو نوجوان تھے ینگ ایج میں تھے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا کیا بھی بندروں کی طرح اچھلتے کودتے رہو اور جنہوں نے نہ روکا تھا نہ کچھ ان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے روکا بھی نہیں اور خود بھی کام نہیں کیا تو اگر روکتے تو وہ بہترین کام ہوتا نا تو پھر ذکر کرنے کے لائق ہوتے کچھ اچھا کام کرو تو کوئی ذکر کرے تمہارا تو تم نے کچھ اچھا کیا نہیں تو کوئی ذکر کیوں کرے گا تو ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہیں پھر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بنی اسرائیل شرارتوں سے باز آ جائے کتنے شرارتی ہے ہر بار انہوں نے کچھ نہ کچھ الٹا ہی کرنے کی کوشش کی جو حکم دیا اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب باز آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے اگر اب بھی باز نہیں آئیں گے تو کیا قیامت کے دن باز آؤ گے اب ان کو یہ بھی کہا گیا کہ بعض نہ آئے تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگ مسلط فرما دے گا اللہ جو ان کو ذلیل و خوار کرے گے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم نہیں باز آنا چاہتے ہو نہیں آؤ تمہارے اوپر کچھ قوم ایسی ہوگی جو تمہیں ذلیل کرے گی اور ابھی تک کر رہے ہیں کئی لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں نا ایون ان کے ساتھ وار وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور ہٹلر نے بھی کیا کیا ذلیل کیا نا تو ایسے لوگ مسلط ہوں گے اگر تم نافرمانی کر رہے ہو تو تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذلت آ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں تو ہم اپنے اندر ڈھونڈے کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اسی کی سزا مل رہی ہے یہ اس کے بعد بن اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے نیکوکار اور بد کردار کیونکہ کچھ نیک لوگ بھی تھے اس میں پھر ان کی جگہ برے جانشینوں نے لی بہت برے لوگ آ گئے اس کے اندر وہ دنیا کے ادنا سامان کے لیے دین کو بیج ڈالتے کیسے رشوت وغیرہ لے کر رشوت لیتے اور پھر اپنے مرضی کے فتوے دیتے اور کہتے کہ ہمیں اس کی معافی مل جائے گی ہم جو غلط کر رہے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی بولتے ہیں یہ وہی حال ہے جو یہودیوں کا تھا فرمایا گیا اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرے تو پھر اللہ ان کے اجر ضائع نہیں کرے گا ان کو پورا اجر دے گا تو دو کام کرنے ہوں گے اللہ کی کتاب کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اس کا مطلب ہاتھ میں پکڑنا نہیں بلکہ اس کی اسٹڈی کرنا اس کو سمجھنا لوگوں تک پہنچانا اور خود بھی عمل کرنا سب سے بڑی بات خود عمل کرنا اور ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرنا پڑھنا نہیں قائم کرنا اب قائم کرنے میں کیا تھا وہ سارے چیزیں بار بار میں نے ریپیٹ کی تھی وہ یاد رکھیں پھر رکو نمبر 22 ہے آیات نمبر 172 سے لے کے 181 تک جس میں وعد الست اور اس کو بھول جانے والے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جھٹلانے والوں کی بھی مثالیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آدم کی پشت سے نکال کر پوچھا تھا ایک وقت تھا جب آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ہم سب کو نکالا گیا تھا مجھے بھی آپ کو بھی جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں ان کو بھی اور جو گزر چکے جو فوت ہو چکے ان کو بھی سب کو نکالا اللہ نے ان کی پیٹ سے سوچے کتنے لوگ ہوں گے اتنے سارے لوگوں کو نکالا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں الس تو بھی بھی رب سبھی نے یہی گواہی دی میں نے نے نے بھی بھی آپ سبھی گواہی دی تھی کہ کیوں نہیں کال بلا کیوں نہیں ہے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم نے سب نے یہ جملہ کہا تھا اب کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو ہمیں تو یاد ہی نہیں ہم کیسے جانے کہ ہم نے ایسا کہا تھا اچھا مجھے بتائے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کو کتنا یاد ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں اگر پوچھا جائے آپ کو کیسا معلوم کہ آپ پیٹ میں بھی تھے تو کہیں گے کہ ہم کو بتا دیے ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ میں بھی کبھی کبھی کچھ حرکتیں کرتے تھے ماں بھی بتا دیتی ہیں ہاں، رات کو کک کرتے تھے یہ کرتے تھے میں رات کو اٹھ جاتی تھی کئی ایک باتیں سنے ہوں گے ماں کے منہ سے تو یہ بتانے کے بعد بھروسہ کیا نا تو ابھی یہ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں خود اللہ بتا رہا ہے جس نے یہ بات پوچھی تھی اور ہم سب کو پیدا کیا تھا اس وقت تو کیوں نہیں اس پہ یقین کرتے جب ماں کہتی یا کوئی مخلوق کہتی ہیں دوسرے رشتہ دار کہتے اس پہ یقین کر لیتے لیکن جو رب جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے تو اس پہ یقین کیوں نہیں آتا بہرحال لہٰذا اب کسی مشرق یا بدامال کے لیے یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ابھی کسی نے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم وہی کر رہے جو میرے باپ دادا کرتے تھے ابھی کوئی یہ اس میں گنجائش نہیں باقی رہتی کیونکہ اللہ نے آلریڈی بتا دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی ہم کو پتہ چلا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہیں پہلے بد کردار قوموں کے انجام کے بارے میں بتا دو ان کو وارن کر دو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو کتے کی مثال والے شخص کا قصہ بتائیں یعنی ایک شخص جس کی مثال کتے جیسی ہے جس کے پاس ہماری آیتیں آئی یعنی علم آ گیا نالج آ گیا پڑھنے پڑھانے بھی لگ گیا ہاں، سب معلوم تھا قرآن میں کیا ہے سب سے پتہ تھا اللہ کیا کتاب کتاب میں کیا ہے اس اس اس کے کے پاس و علم تھا لیکن باوجود نے شیطان کا راستہ اختیار کیا یعنی دین پہ آنے کے بعد دین کو چھوڑ کے شیطان کا راستہ اختیار کیا یہ ایسے ہے جیسے کتے کو چھوڑ دو تب بھی اپنی زبان باہر نکالے گا اگر اس کے اوپر کچھ لاد دو تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے کتے کو آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی دیکھو اس کو اس کی زبان لٹکی ہوئی رہتی ہے رال گرتے رہتی ہے بار بار زبان لٹکی ہوئی باہر کچھ بھی ہو ویسی رہتی ہے ویسے ہی اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اب دیکھیں کتا جو ہے اس کی مثال دی دیجیے یہاں پر کتا ایک عجیب جانور ہے اس لیے یہاں پر اس کی مثال ہے اس کے بارے میں سمجھے اس کے طرف پتھر پھینکتے ہیں تو اس کو لگتا ہے وہ روٹی ہے پتھر کو بھی روٹی سمجھتا ہے اور پھر آتا ہے سونگنے کے لیے ہاں وہ پتھر کے پاس جاتا ہے دیکھنے لگتا ہے اور اگر نہ بھی دو تو بھی وہ کھڑا کے کھڑا رہے گا اس کو لگے گا کہ ابھی کچھ دینے والے ہیں ہاں اور دونوں صورتوں میں دو یا نہ دو زبان لٹکی ہوئی ہے لٹکتے رہتی ہیں ہانپتے رہتا ہے ہمیشہ یہ دنیا کا ایک واحد جانور ہے یہ جو کتا ہے نا واحد جانور ہے جو بھوکا ہو یا پیڑ بھرا ہوا ہو ہانپتے رہے گا پیڑ بھرا تو بھی ہانپتا ہے زبان باہر ہانپ رہا ہے اور اگر بھوکا ہے تو بھی پیڑ بھرا ہے تو بھی دونوں حالت میں گویا مثال دیکھ کر بتایا گیا کہ جب انسان ایمان کی رسی چھوڑ کر بھاگتا ہے ایمان آ گیا اب اس نے ایمان سیکھ لیا سکھا لیا یا پڑھ رہا ہے لیکن اس سے بھاگ رہا ہے ایمان کی رسی کو چھوڑ دیا ہے اور بھاگ رہا ہے اور شیطان پھر کیا کرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایسے انسان کے اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے دین پڑھنے پڑھانے والے جب یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں دنیا کی طرف لگ جاتے ہیں بالکل دین کو چھوڑتے قرآن کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا کبھی سمجھا کبھی نہیں سمجھا اور کبھی کبھی بالکل چھوڑ ہی دیا کیونکہ ایک عادت نہیں ہوتی ہے نا جس کو عادت رہتی ہے نا سننے کی یا پڑھنے کی سکھانے کی تو وہ ہیبٹ ایک ہو جاتی ہے لیکن ایک بار آہستہ آہستہ چھوڑنے لگتا ہے وہ چھوٹ ہی جاتا ہے رس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے اس کی تو پھر شیطان اٹیک کرنے لگتا ہے اس پر ایون ٹیچروں کے بارے میں بھی وہم ڈالتا ہے کچھ نہ کچھ وہم ڈالتا ہے تاکہ وہ ٹیچر سے سنے ہی نہیں اس کی کلاس کو ہی چھوڑ دیں ٹیچر کے بارے میں بھی وہم ڈالتا ہے یہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وہم ڈالے گا دیکھ اس نے ایسا بولی نا یہ تو سب سکھا رہی ہے خود عمل نہیں کری کچھ نہ کچھ ڈالے گا کچھ نہ کچھ تو یہ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے تو انسان صرف اور صرف پیٹ اور شرمگاہ کی طرف دھیان دینے لگتا ہے یہ جب شیطان پیچھے پڑتا ہے نا تو دو چیزوں کی طرف انسان دھیان دیتا ہے ایک تو پیٹ کی طرف اور دوسری اپنی شرمگاہ کی طرف اس کے علاوہ اس کا کچھ مقصد نہیں ہوتا جو جانور کا مقصد ہے وہی مقصد ہوتا ہے جانور کا کیا مقصد ہوتا ہے ہاں؟ کھانا اور میٹنگ کرنا بس باقی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا یہی مقصد اس کا ہوتا ہے اور ایک چیز کتے کی کہ کتا ایک ایسا جانور ہے نا جو آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ ناک سے دیکھتا ہے ناک سے سونگتے رہتا ہے کئی کھانے کی چیز مل جائے تو وہ کیسا کرتا ہے ناک سے سونگ سونگ کے پتھر ہو یا کچھ بھی ہو ہر چیز کو ایسا سونگتا ہے کہ کہیں مل جائے کچھ ہے کیا کھانے کی چیز ہے کیا سونگنے لگتا ہے ہر جگہ کھانا کھانا ہاں دنیا دنیا یا ایسی مثال دی بہت بہترین مثال ہے اللہ نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں بہت ہی بہترین ہم کبھی کبھی اس کو اگر اسٹڈی کریں تو بہت زیادہ ڈیپ میں جا سکتے ہیں بہرحال آگے فرمایا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ سے ہدایت پائے گا تو اللہ ہدایت دے گا اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا جیسے سائنس کا میتھس کا وہ دنیا کے ٹیچروں سے حاصل کرتے ہیں لیکن جو قرآن کا علم حاصل کرتے وہ اللہ سے حاصل کرتے کیونکہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے نا تو اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں وہ چیز ڈال دیتا ہمیں سمجھ دے دیتا ہے جو ہدایت پائے گا اسے ہدایت ملے گی مگر لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں گمراہ لوگ خسارے میں ہوں گے جو گمراہ ہیں ہدایت میں نہیں آنا چاہتے وہ آخر میں خسارہ پانے والے جہنم میں جانے والے ہیں اب آگے فرمائے کہ کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں یعنی جانور تو بھی بیٹر ہے ان سے اس سے بھی بدتر لوگ ہیں اللہ کی بات جب بھی آتی ہیں ہدایت آتی ہیں رسول آئے تھے رسول نے تعلیم دی لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر جیسے جانور پہ اثر نہیں ہوتا تو ان پہ بھی کچھ اثر نہیں ہوتا اور جانور کیا کرتا ہے جانور پھر بھی بیٹر ہے کہ جو مالک کھلاتا ہے اس کو تو مالک کی وفاداری بھی کرتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے اس کو لیکن یہ جو لوگ ہیں وہ جانور سے بھی بدتر ہیں ایسے لوگ جو کھاتے کس کا ہے اور شکر کسی اور کا کرتے ہیں اور کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں ان کے دل تو ہے مگر شعور سے خالی سمجھتے نہیں دل ہے لیکن دل سے سمجھنا چاہیے تھا نا سمجھ کچھ نہیں ہے کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے نا آنکھیں تو ہیں لیکن حقیقت سے بے نور بے نور آنکھیں جس میں نور ہی نہیں روشنی ہی نہیں کان تو ہے مگر حق بات سنتے نہیں ہیں گویا یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ یہ غافل ہے بالکل غافل غفلت برت رہے ہیں پھر آگے فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور رحمان اور رحیم کتنے اچھے اچھے نام ہیں اسے اسی نام سے پکارو اور ناموں میں الحاد نہ کرو الحاد کیا ہوتا ہے الحاد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے اللہ کے صفات ہی نہیں ہے کچھ بھی صفات نہیں ہے کسی صفت کو ماننے تیار نہیں یہ الحاد ہوتا ہے دوسری چیز اللہ کے ہاتھ اللہ کی آنکھیں نہیں ہے کہتا ہے ہیں بولتا ہے کہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم کیسے کہہ سکتے اللہ کے ہاتھ ہے تو پھر وہ انسانوں کی طرح پھر ہم بول رہے ہیں اس کو انسان بنا رہے ہیں ایسا بھی کرنا الحاد ہے اللہ نے کہا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے ہمیں اس پہ جانے کی بالکل ضرورت ہے اور جانا ہی نہیں چاہیے اللہ بھی نہیں ہے کہ کیسے ہاتھ ہے وہ نہیں ہمیں پتا ہے نہ ہے کیسے ہمیں نہیں پتا پھر تیسری چیز آتی ہے الحاد میں کہ اللہ کے ہاتھ آنکھ ویسے جیسے انسان کے کوئی کہتے تو یہ بھی الحاد میں آئے گا پھر چوتھی چیز آتی ہے کہ جو صفات اللہ کی نہیں ہیں وہ اللہ کی صفت کہہ دینا اب یہ شاید آپ کے لیے نئی چیز لگے جو ہم یوز کرتے ہیں نا خدا خدا خدا یوز نہیں کرے خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے خود سے ہونے والا اس لیے میں بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں چونکہ ہمیں بچپن سے خدا بولنے کی عادت ڈالی گئی ہے اس لیے ہم خدا ہمارے منہ سے آ جاتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف جہاں پر لوگوں نے اللہ بنائے وہاں خدا یوز کروں اور جہاں پر اللہ کا نام ہے وہاں خدا یوز نہیں کروں جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کرتی ہوں جہاں الا لوگوں نے الا بنائے وہاں کبھی کبھی بول دیتی ہوں کہ تم نے خدا بنا لیا ہے تو وہ بول دیتی ہوں تو یہ کوشش کرے کہ اللہ کو خدا نہ بولے خدا کا مطلب ہے خود سے ہونے والا یہ پرشن میرے خیال سے ورڈ ہے خدا ورڈ یوز نہیں کرے تو یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں تم یوز کر رہے ہو پھر پانچویں چیز اللہ کے نام کو غیر کی طرف منسوب کرنا یعنی اللہ کا نام ہے لیکن غیر کو اللہ کر کے کہنا ہاں، تو وہ بھی نہیں ہے جیسے فار ایگزامپل پہلے جو مشرقی نے مکہ تھے وہ اللہ کا نام عزیز العزیز ہے نا تو وہ نام لے کے عزا بولتے ایک دیوی کو نام دیا ہوا تھا عزا عزیز سے لیا ہوا تھا اور اللہ کا نام لے کے اللات اللات ایک بت کا نام انہوں نے رکھا تھا وہ اللہ کے نام سے انہوں نے رکھا تھا اور ایک چیز ہوتی ہے الہاد میں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کسی مکان میں نہیں ہے یعنی اس کا کوئی مکان نہیں ہے کیسے کیسے بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تو عرش پہ مستوی ہے وہ مقام کیسا نہیں ہو سکتا وہ مکان میں ہے نا تو کچھ بھی بہ ہوئی باتیں نہیں کریں میٹافوریکلی بولنے کی کوشش نہیں کرے اس کو ٹویسٹ نہیں کری یا کچھ ایسی چیزیں نہیں کرے بلکہ ایز اٹ از لے لے اللہ کا ہاتھ ہے ہمیں نہیں پتا کیسا ہے لیکن ہاں؟ تو ان چیزوں بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے بہت ہی بہت ہی نازک ٹاپکس ہیں یہ پھر رکو نمبر ٹوینٹی تھری ہے آیات نمبر ون ٹو سے لے کے ون ایٹی ایٹ تک جس میں اللہ کی نشانیاں اور قیامت کی آمد کے بارے میں فرمایا جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ہم ضرور انہیں بتدریج آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں تک انہیں علم تک نہ ہوگا کیا اللہ کس طرح پکڑ رہا ہے اللہ ایسے ہی پکڑتا ہے نا آہستہ آہستہ وان کر کر کے چھوٹی چھوٹی چھوٹی تکلیف دیکھ کے پھر بڑی تکلیف ہو جاتی ہے یہ وارننگ ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے مہلت دے رہا ہے اللہ جھٹ سے فوراً نہیں پکڑتا ہاں بردبار ہے وہ انہیں مہلت ملے گی لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے بہت ہم امیجن نہیں کر سکتے اللہ پکڑ میں پکڑ لے نا کسی کو تو سختی سے پکڑ لے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے غور و فکر سے کیوں کام نہیں لیا کیوں غور نہیں کیا اس لیے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی یاد رکھیں غور کریں کیا زمین اور آسمان کی اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ان میں نشانیاں موجود نہیں تھیں کیا دیکھ نہیں رہا تھا اتنی ساری جو نشانیاں تھیں وہ تمہیں حق نظر نہیں آ رہا تھا حق تو یہ ہے کہ اللہ جس پر گمراہی کا حکم لگا دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہادی نہیں ہے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اس کے لیے اور اللہ اسے سرکشی میں بھٹکتے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ہدایت پہ آنا نہیں چاہتا چوائس دینے کے باوجود یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کیونکہ قیامت کے بارے میں بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پہلے بھی نبی بتائے تھے نا تو ان کو پوچھتے تھے اچھا بتاؤ قیامت قیامت کر رہے بار بار کب آئے گی ابھی تک تو نہیں آئی ہمارے دادا پر دادا کو بھی بولے تھے ان پہ بھی نہیں آئی ابھی تک ہمارے اوپر بھی نہیں آئی ان سے کہہ دے اس کا علم صرف اللہ کو ہے صرف اللہ کو پتہ ہے نہ فرشتوں کو پتہ ہے نہ جن جنات کو پتہ ہے نہ انسانوں کو پتہ ہے ہاں قیامت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے ہمیں کہ یہ جمعہ کے دن آئے گی یہ بتایا ہوا ہے اور اس کی کچھ نشانیاں چھوٹی نشانی بڑی نشانی پہلے بات کی تو وہ تھوڑی ہمیں پتہ چلتی ہیں کچھ تو ہو رہی ہے کچھ ہونی باقی ہے ہاں؟ لیکن ایگزیکٹ کب آنے والی ہے ایگزیکٹ وقت کون سا ہوگا کون سا دن کون سا مہینہ وہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے حالانکہ کتنے لوگوں نے کتنی چیزیں کہی تھی اتنے اتنے سال یہ یہ سال قیامت آنے والی ہے اور اس سال اس دن وہ لوگ چھپ کے بھی بیٹھے تھے قلعوں میں چھپے تھے وہ جو ڈے بتائے تھے نا آپ کو یاد ہوگا شاید ہماری زندگی میں یہ ہوا تھا کہ وہ ڈے جس دن بتائے تھے قیامت آنے والی ہے تو قلعوں میں چھپے ہوئے تھے کہ آج اگر آئی بھی تو ہم کو کچھ نہیں ہوگا حالانکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتایا تم قلعوں میں بھی چھپ لو تو بھی اگر موت آنے والی ہے نا تو وہاں پر بھی تم کو آ پکڑے گی بہرحال وہ اپنے وقت پر اچانک آئے گی بتا کے نہیں آئے گی کسی کو کیا آج آنے والی ہے موت بھی دیکھے جس کی موت آ جائے اس کی قیامت شروع ہو گئی نا تو موت بھی اچانک ہی ہوتی ہے اسی طرح قیامت بھی اچانک آئے گی ابھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر سے باہر بازار کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے اور بازار سے گھر بھی نہیں پہنچتا اور راستے میں فوت ہوتا ہے اسے پتا تھا کہ وہ فوت ہونے جا رہا ہے اس جگہ پہ ہی اس کی موت آنے والی ہے اگر پتہ بھی رہتا تو وہ بازار ہی نہیں جاتا ہاں، بتایا نہیں گیا تو وہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت بھی موت کے ساتھ ساتھ قیامت بھی بتائی نہیں گئی کب آئے گی کس کی موت کب آئے گی یا قیامت کب آنے والی ہے پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کہہ دو ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا اگر میرا اختیار ہوتا تو میں صرف بھلائی چاہتا دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہاں؟ اختیار کل کہتے ہیں یعنی اللہ کا جو اختیار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نوز بلا اور بھی کئی لوگوں کو انہوں نے اختیار کل دیا ہوا ہے کئی نام لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں لاسٹ آخری نبی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اس کا اختیار نہیں میں کسی کو نقصان دوں یا نفع دوں اگر مجھے رہتا نا تو میں اپنے لیے کیا کرتا صرف بھلائی چاہتا کیونکہ میں بھی انسان ہوں میں ہر وقت بھلائی اپنے لیے کرتا لیکن ان کو بھی نقصان ہوئے نا ہاں وہ خود رسول ہونے کے باوجود بھی ان کو ذہنی اور جسمانی تکلیف دی گئی اگر وہ اختیار کل رکھتے ہیں تو پھر ان کو نقصان کیوں ہوتا سوچنے کی بات ہے خوب سن لو میں اہل ایمان کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بن کے آیا ہوں میں ڈرا رہا ہوں عذاب سے اور خوشخبری بھی دے رہا ہوں جنت کی دو چوائس ہے کوئی بھی ایک سلیکٹ کریں تمہارے پاس چوائس ہے پھر رکو نمبر ٹوینٹی ون ہے اور سورہ العرف کا لاسٹ رکو یہ آتا ہے آیا نمبر ون ایٹی نائن سے لے کے ٹو ہنڈریڈ سکس تک جس میں متقیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ انقلاب قرآن کے بارے میں آتا ہے فرمایا تمہارا خالق اور مالک وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم اور حوالیہ سلام سے پیدا کیا تمہارے جوڑے بنائے ہاں، مرد اور عورت جوڑے بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو کیا ایک دوسرے کو سکون دے رہے ہیں کہ صرف جھگڑتے بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے لیے بنایا گیا ہے میاں بیوی کو جھگڑنے کے لیے نہیں بنایا ہوا ہے تو ایک دوسرے کو سکون دیا کرو جھگڑتے نہیں بیٹھو آگے فرمایا کیا تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو جو کسی چیز کا خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے پتھر کو بھی بناتے تو پتھر کس نے پیدا کیا اللہ نے جن انسانوں کو تم پوچھتے ہو وہ زندہ ہو یا مردہ ہو ان کو کس نے بنایا اللہ نے ایون جو مردے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں تھے جب مر گئے تو ان کو غسل بھی کسی اور نے دیا وہ اتنی بھی اپنی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے کہ خود اپنے آپ کو غسل دے دے اور خود اپنے آپ کو دفنا دے ہیں تو تم کو کہاں اولادیں دینے والے اور جو مانگیں گے وہ دینے والے وہ تو خود مخلوق ہے وہ اللہ کے محتاج ہے نہ وہ کسی کی نہ اپنی خود مدد کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہدایت کی پیروی نہیں کرتے ہدایت پہ آ جاؤ اپنی جیسی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو بولتے ہو کہ یہ وسیلہ لگائیں گے یہ شریک ہے ان کے ذریعے ہمیں ملے گا ہم بہت گنہ گار ہیں نا وہ بہت اچھے لوگ ہیں انہیں پکار کر دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ پتھر وغیرہ کو پکارو وہ تمہاری کسی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے دیتے ہیں کبھی جا کے پکار کے دیکھو کہ دیتے ہیں کیا نہیں دیتے نہیں دیں گے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں پیر دیکھے ان کے پیر وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو طوفان وغیرہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو ان کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی رہتی ہیں وہ اپنی انگلیاں بھی نہیں لگا سکتے کوئی آ کے پھر وہ مرمت کر لیتا ہے اس کو برابر سیمنٹ وغیرہ لگا کے سیدھا کر دیتا ہے وہ تک نہیں کر سکتے مٹی اگر ان کے باڈی پہ لگ جائے تو مٹی صاف کرتے ہیں دوسرے لوگ اس کو پوچھ پوچھ کے نکالتے ہیں ان کے پاؤں ہے لیکن چلتے نہیں حالانکہ تم بیٹر ہے ان سے تمہارے پیر ہے تم چلتے تو بھی ہیں ہاں؟ تم کس کو پوچھ رہے ہو کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ ان سے وہ پکڑتے ہو کچھ دو ہاتھ میں دو رسی دو یا ایک ڈنڈا دے دو پکڑیں گے کیا ارے تم تو بیٹر ہو کہ تم پکڑ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود اپنی پوجا کرنی شروع کر دو کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ ان سے وہ دیکھتے ہو دیکھ رہے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ رہے سچ میں دیکھ رہے صرف دکھ رہا ہے کھلے آنکھیں بنائے بھی ہیں دیکھ نہیں رہے تم دیکھ رہے ہو لیکن وہ نہیں دیکھ رہے کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہو تم جو بول رہے ہو تم ان کے پاس جا کے کیا کیا چیزیں مانگ رہے ہو منتیں مانگ رہے ہو کیا بول رہے ہو سن رہے ہو کچھ نہیں سن رہے ہو کیا کر رہے ہو ابھی تو سمجھ جاؤ خوب سن لو میرا ولی میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی وہ نیکوکار کا مددگار ہے اور جنہیں تم پکارتے ہو نا جس کی پوجا کر رہے ہو جس کی عبادت کر رہے ہو جس کو شریک بنائے ہوئے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہیں پائیں گے ان کے سامنے قرآن پڑھو کچھ پڑھو نہیں سن سکتے ہو تم تو سن سکتے ہو اور تم انہیں ایسے دیکھتے ہو بظاہر وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہیں نا کھولی ہوئی بناتے ہو مورتی وغیرہ میں دیکھے ہوں گے ایسا لگتا ہے بظاہر وہ تم کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ بے جان ہے یہ کیا دیکھیں گے تم کو آگے جاہلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جاہل لوگ ہوتے نا جہالت کرتے کبھی کبھی ہمارے پاس تو ایک یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ جہالت کرے جہالت برتتا ہے وہ اور دوسرا یہ کہ شیطان کسی کے ساتھ جہالت کرے تو اس کے بارے میں آتا ہے سنے غور سے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان جہالت کرے تو اس سے اعراض کرو منہ پھیر دو اس سے زیادہ بحث نہیں کرو کیونکہ پتہ ہے جاہل ہے وہ جو بکتا ہے بکتے رہنے دو اس کا کچھ برا نہیں مانو اعراض کر دو اگر انسان کوئی آپ کو جہالت کی وجہ سے کچھ بول رہا ہے لیکن اگر شیطان جہالت کرے یعنی وسو سے ڈال رہا ہے ہیں تو اعراض نہیں کرو اس سے اعراض نہیں کیا جائے گا اس کا دوسرا علاج ہے بلکہ اللہ کی پناہ چاہو آؤز من الرجیم کہو بھاگ جائے گا ہو کیونکہ اس سے اعراض کرنا کافی نہیں ہوگا تم اگر اس سے اعراض کرو گے منہ پھیر لو گے اعراض کیا ہوتا ہے سامنے انسان ہے تو ہم کیا کریں منہ دوسری طرف پھیر دیں رائٹ میں دیکھیں لیفٹ میں دیکھیں اس کی طرف نہیں دیکھیں اگر ایسا کرو گے شیطان کے ساتھ تو کیا ہوگا وہ کسی طرف سے آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ وہ اس نے کہا ہے نا کہ میں سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں آؤں گا گا بائیں سے سے سے ہاں ہر طرف آ رہا ہے تو اگر اس کرو گے وہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے سامنے آ ہی جائے گا تو اس سے ایراض نہیں کرو شیطان سے انسانوں سے ایراض کرو لیکن شیطانوں سے اس کے جو جہالت اس نے کیے ہیں وسوسا ڈالا ہے تمہارے اپنے بھائی کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں کسی کے بھی بارے میں تو پھر اس کا جواب آؤز من الشیطان الرجیم سے دو یہ علاج بتایا گیا ہے تو دیکھیں دونوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ آپ شیطانی وسوسوں کا علاج اللہ کی یاد سے کریں آؤز بلّہ سے کریں اللہ کو یاد کرے اگر یہ وسوسہ دلا رہا ہے اچھا اور ایک بہت اچھی چیز دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے دیکھیے بہت ترقی کی ہے نا پہلے سے دیکھیں کتنی ترقی پہ ہے دیکھا جائے تو لیکن کوئی ایک کتاب ایسی دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ شیطان جو ہے وہ دل میں کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے کیسے اندر آ کے اب یہ بات سب مانتے ہیں نا کہ کسی طرح وسوسے آ جاتے ہیں ہاں؟ اس لیے وہ برائی کرنے لگتا ہے سائیکولوجی میں بھی پڑھایا جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزوں میں لیکن ڈالتا کیسا وہ کوئی نہیں بتاتا کتنی بھی کتابیں لاؤ پڑھو اس کو لیکن اس میں نہیں ملے گا کہ وہ دل پر کس طرح حملہ کرتا ہے کس طرح وہ وسوسا ڈالتا ہے ہمیں یہ تو تاریخ ملتی ہے کہ فلاں فلاں جو ہے اس نے دوسرے ملک پر کیسے حملہ کیا یہ سلطان نے ایسے حملہ کیا اور پوری ہسٹری آپ کو ملے گی بہت ساری بک ملے گی اس پہ لیکن یہ جو شیطان ہے اس نے کیسا حملہ کیا اور اس کی وجہ سے کیسے وسوسے آئے کہ قرآن یہ صرف بتاتا ہے کہ شیطان کس طرح دل پہ حملہ کرتا ہے آپ ٹو ہنڈریڈ ون آیت جا کے دیکھے ابھی اتنا وقت نہیں ہے اس آیت میں نا وسوسا ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے طائف کا ایکچولی طائف کس کو بولتے ہیں تو سے طائف طواف سے ہے نا طواف کیا ہوتا ہے چکر لگانا گھومنا جیسے ہم کعبہ کے اطراف گھومتے ہیں نا طواف کرتے ہیں تو اس کو طوائف کہتے لیکن ترجمے میں آپ کو طواف نہیں ملے گا کیونکہ اس کا لٹرل معنی نہیں لیا ہوا اور ویسے بھی ایکچوئل معنی طائف ہی ہے لیکن وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے اس کا جسٹ مفہوم آپ کو ملے گی ہر ٹرانسلیشن میں اب یہ جو طائف ورڈ آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے چکر لگانا گھومنا گھومتا ہے یہ جو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا دل جو ہے نا اس کے ارد گرد گھومتے رہتا ہے گھومتے رہتا ہے گھومتے رہتا ہے یعنی وہ دل کے آزو بازو میں پورا ٹائم چکر لگاتا ہے اور جہاں کوئی کمزوری اسے دکھائی دے کوئی سوراخ نظر آ جائے تو پھر وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اس طرح اٹیک کرتا ہے ایمان کی دیوار کے گرد گھومتا ہے ایمان کس میں دل میں ہے نا پھر کمزور پوائنٹ پر وہ حملہ کرتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے یہ دل جو ہے نا دل کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ دل جو ہے وہ جسم کی راجدھانی ہے کیپٹل ہے یہ نا تو اگر راجدھانی پہ کوئی اٹیک کر لے تو سارا ملک فتح ہوگا نا ہاں صرف اگر ہماری راجدھانی پہ کوئی اٹیک کرتا ہے اس کو فتح کرتا ہے تو پورا ملک اس کے انڈر میں آ جاتا ہے اسی طرح دل بھی ہے دل ایک راجدھانی ہے پورے جسم کی اس کو اگر وہ فتح کر لے تو سارے جسم کو فتح کرے گا اس لیے پھر غلط غلط غلط کرنے لگتے ہیں اور کسی نے راج رانی کے بدلے قلعہ بھی کہا ہے قلعہ ہے یہ اور ویسے بھی قلعے کو اگر کون کیا جائے اس کو فتح کر دیا جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے قلعہ فتح ہو گیا تو وہ ملک بھی فتح ہو گیا وہ پوری ایریا اس کے کنٹرول میں آ گئی اس طرح بھی ماشاء اللہ بہت ہی اچھے سے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے آمین پھر آگے فرمایا جو لوگ متقی ہیں ان کا ضمیر ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ جو ہی کوئی وسوسہ دل میں آتا ہے اب دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا کہ دیندار لوگوں کے دل میں وسوسہ بالکل نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا یہی تو آزمائش ہے اگر نہیں آتا تو پھر وہ فرشتہ ہوتا انسان کیسے ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو جھٹ سے وہ کلک کر دیتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے کبھی کسی کے بھی خلاف کبھی شوہر کے خلاف کبھی بچوں کے خلاف کبھی بہنوں کے خلاف بھائیوں کے خلاف ماں باپ کے خلاف کسی کے بھی خلاف وسوسہ ڈال دیتا ہے تو یہ چونک اٹھتے ہیں ایمان والے انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے اور وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں اسے اللہ کی پناہ مانگنے لگتے ہیں اس لیے آؤز بلّہ منا شیطان رجم پڑھا کریں اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے تین بار لیفٹ سائڈ میں تھوکنے کے لیے آؤز بلّہ کے بعد یعنی سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ اپنا طرز عمل اس کو صحیح کر لیتے ہیں اوز بلا پڑھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہے میں کتنی غلط کر رہی ہوں میں کتنا غلط سوچ رہی ہوں کس کے بارے میں اپنی اصلاح خود کر لیتے ہیں تو چونک جانا چاہیے اور اللہ کا کلام جی لگا کر سننا بھی شیطانی وسوسوں کے اثرات کو دور کرتا ہے جب کہ رات لگائے قرآن کو سنیں کان لگا کر سنیں جی لگا کر بھی سنیں دل سے سنیں تو بھی نکل جاتے ہیں قرآن جو ہے بصیرتوں کا مجموعہ ہے روشن دلائل اس میں صاف صاف بات بتائی گئی ہدایت ہے یہ یہ ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے جو یقین ہی نہیں رکھتے ان کے لیے کیا رحمت رہے گی پھر آگے فرمایا ویزا قری القرآن ترحمون جب قرآن پڑھا جائے کوئی پڑھ رہا ہے تو پوری توجہ سے سنو کیوں اور چپ بھی رہو توجہ سے صرف سننا نہیں چپ رہنا باتیں بتیں کرتے نہیں بیٹھو جب بھی قرآن سن رہے ہو تو کیوں اس کا فائدہ کیا ہوگا تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اللہ کی رحمت ہوگی تمہارے اوپر اگر غور سے سنیں گے چپ رہیں گے ورنہ ہوتا ہے ایک کہ قرآن لگا دیتے اور پھر اپنے باتوں میں لگے ہوئے رہتے قرآن کو غور سے سنو سننے کی وجہ سے رحمت آتی ہے ایک بات دھیان رکھے کہ اگر قرآن کو سننے کی وجہ سے اللہ رحم کرتا ہے تو سوچے اس کے بارے میں جو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اس کی وجہ سے اللہ کتنا رحم کرے گا اور رحمت ہوگی اللہ کی اس انسان پر سبحان اللہ صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سبھی کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف صبح یاد کرے شام میں بالکل اللہ کو بھول گئے نہ ذکر اذکار نہ کچھ نہ کچھ ہاں۔ نہ قرآن نہ نماز نہ کچھ نہیں صبح اور شام ایون نماز نہیں بھی پڑھنی ہے کسی کو تو ذکر اسکار نہیں چھوڑے کیونکہ حیض کی حالت میں عورتیں ہوتی ہیں اور ذکر اسکار چھوڑ دیتی ہیں بولتی نہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسا بولتی ہیں اور اسی وقت شیطان اٹیک کرتا ہے ان کے اوپر اسی لیے زیادہ تر آپ دیکھیں گے شیطان جن جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں کیونکہ حیض کی حالت میں قرآن ہی نہیں پڑھتی یعنی اسکار بھی نہیں کچھ بھی نہیں آیت الکرسی نہیں پڑھتی اور پلس نہیں پڑتی تو صبح شام اللہ کو یاد کیا کروں دل ہی دل میں آجزی سے ڈرتے ہوئے اور زبان سے آہستہ بغیر پکاریں اللہ کو یاد کرتے رہو دل میں بھی اور چیخ پکار نہیں اتنا کہ آپ کو خود سنائی دے اور دوسروں کو ڈسٹرب بھی نہ ہو پھر فرمایا خبردار کسی وقت غافل نہ ہونا جیسے غفلت کی شیطان نے اٹیک کر دیا اس لیے غفلت نہیں کرے اللہ والے عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے متکبر نہیں ہوتے عبادت کرنے والے اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے ہیں ہر دم اسی کی تصویر میں مشغول رہتے ہیں جب بھی کام کر رہے ہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے سو رہے اللہ کا ذکر ہے کھانا پکاتے ہیں کپڑوں کی گھڑی ڈالتے وقت بھی اللہ کا ذکر تو ایسے ہوتے ہیں مومن اور اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین یہاں سورہ العراف ہماری کمپلیٹ ہو گئی سورہ الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الانفال قل الانفال للہ و رسولی فتق الله اللہ و بينكم ہو ذات ورسوله إن كنتم و رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو سورہ الانفال یہ آٹھ نمبر سر آتی ہیں اس میں دس رکو ہیں اور سیونٹی فائی آیات آتے ہیں الانفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت اسپائلس آف وار وار کے بعد جنگ کے بعد جو بھی چیز ملتی ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت انفال بوٹی جسے کہتے ہیں ہم پہلی ہی آیت میں انفال کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس صورت کی پہچان کے لیے اس صورت کا نام انفال رکھا گیا ہے انفال کا ویسے بھی کیا مطلب ہوتا ہے کہ نفل نفل نماز کیا ہوتی ہے زائد نماز ہم جو پڑھتے ہیں اس کو نفل بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد ایکسٹرا دیکھیے تین چیز ہوتی ہے ایک تو فائے فائے کا مال فائے کا مال وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑے حاصل ہو یعنی جنگ کے لیے گئے لیکن جنگ نہیں ہوئی اور مال مل گیا وہ ہوتا ہے فائی اور نفل یعنی انفال کی جو سنگولر نفل وہ ہوتا ہے جو مال لڑنے کے بعد حاصل ہو اور ایک چیز ہوتی ہے قبض قبض کس کو کہتے ہیں کہ تقسیم کرنے سے پہلے جمع کیا ہوا جو مال ہوتا ہے اس کو قبض کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں چلے اب اس صورت میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھتے ہیں اس صورت میں یاد رکھیں کہ پہلی بات تو تبلیغ کا حق ادا ہو چکا پہلی صورتوں میں دیکھیں یہود نصارہ مشرقی نے مکہ اور جو دوسری اقوام تھی ان کو اللہ کا پیغام بتا دیا گیا پیچھے سے آپ دیکھیں صورتیں ہم نے جو پڑھی اس میں سب کے لیے دعوت کا کام ہو چکا ہے اب اہل ایمان اور کفار کی دو واضح جماعتیں بن گئی ہاں ایک تو ہے ایمان والے وہ ہیں مومن اور باقی جتنے آتے ہیں یہود ہو نصارہ ہو مشرقین ہو ساری دوسری ایک جماعت بن جاتی ہے کفار کی اوکے تو یہ دو جماعتیں بنی ایک تو مومن اہل ایمان والے اور دوسرے کفار قریش کے ظالم لوگ انتہا کو جب پہنچ گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے اور آپ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کس طرح سے ظلم ہوا مسلمانوں پر صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پھر ہجرت کر لی کپوار مکہ نے بھی پھر وہاں پر چین سے بیٹھنے نہیں دیا مسلمانوں کو مسلسل حملہ حملہ کرتے رہے اس لیے اس صورت میں آپ دیکھیں گے جنگ کا قانون نازل ہوا ہے اور جو دشمن ہیں ان سے حفاظت کیسی کی جائے کیسے ڈیفینس کیا جائے اپنے آپ کو وہ بتایا گیا ہے اور غزب بدر اور اس کے کچھ اہم واقعات جو ہیں تو وہ بھی صورت کا خاص موضوع آئے گا پلس مال غنیمت کے متعلق کچھ احکام آئیں گے اور اصلاح کے کچھ اسلامی قانون آئیں گے اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانیں کہ جنگ بدر جو ہوئی تھی جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو جیت ہوئی تو تین طرح کے لوگ تھے ایک گروہ تھا مسلمانوں میں جو بھاگنے والوں کے پیچھے لگ گئے کہ کہیں پلٹ کے واپس نہ آ جائے اٹیک کرنے کے لیے دوسرا جو گروہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے یہ دوسرا گروہ تھا اور تیسرا جو گروہ تھا وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے جن لوگوں نے مال سمیٹا مال غنیمت کا تو وہ کہنے لگے یہ مال ہمارا ہے کیونکہ ہم نے سمیٹا ہے نا تو یہ پھر ہمارا ہی ہو گیا ہم تمہیں نہیں دیں گے یہ ہمارا ہو گیا تو پھر آیا تنازل ہوئی کہ مال جو تم نے حاصل کیا وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال تھا مال غنیمت جو تھی وہ تقسیم کر دیا سبھی میں سب کو ڈیوائڈ کر کے دے دیا اس لیے یاد رکھیں جب بھی مومن بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو جائے ایک سبق ہم یہ بھی لینے جا رہے ہیں کہ اگر مومن بھائیوں میں اختلاف ہوگا لیکن اگر اختلاف ہو رہا ہے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرو اب یہ صحابہ ان کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑی تو عام کیا چیز ہے آپس میں اگر اختلافات ہو رہے جھگڑے ہو رہے ہیں تو پھر اس کی اصلاح کی جائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے نہ کہ جھگڑے کو طول دی جائے اور آپس میں اور زیادہ جھگڑے بڑھائے جائیں یہ نہیں کیا جائے رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے ٹین تک جس میں مومنوں کی صفات اور غزب بدر کی روانگی سورہ کی ابتدا جو ہے شروعات اس حکم سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مال غنیمت جو ہاتھ میں آیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یہ لوٹ کا مال نہیں ہے لوٹ مار کے نہیں لایا ہوا ہے کہ جو جس کے ہاتھ پڑ گیا اس کا ہو گیا اور وہ اس کو لے کے چلے جائے یہ لوٹ کا مال نہیں ہے بلکہ مال غنیمت ہے سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو بھی تم کو ملا ہے تم اپنے پاس نہیں رکھو اور یہ نہیں کہو ہم نے سمیٹا اس لیے یہ ہمارا ہو گیا پھر بتایا گیا کہ اگر اختلاف ہو تو کیا کرو اس کا سولوشن کیا ہے ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو تقوی ہونا چاہیے آپس میں اصلاح کرتے رہو اللہ اور رسول کا کہاں مانو اب اس سے ایک آپ کنکلوژن لے لیں کہ یہ جو بات آئی ہوئی نا پہلے تو تقوا پھر اصلاح اور پھر اللہ اور رسول کی بات اس کا مطلب ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم میں تقوی آئے گا اور تقوہ آئے گا تو پھر تم اصلاح کرو گے ورنہ کیسے کرو گے جھگڑتے رہو گے اور تقوا کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے یاد رکھے تقوا ہونا چاہیے انسان میں اور خاص طور سے جنگ کے حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو وہاں بھی لڑ پڑیں گے اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہو تو پھر تم مومن ہو ورنہ پھر کیسے مومن ہو سکتے ہو بول رہے ہو تم مومن ہو لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہو تو پھر مومن کیسے پھر آگے فرمایا انم المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون سچے مومن وہ ہے کون ہے سچے مومن جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں کانپتے ہیں کبھی اللہ کا نام اگر کوئی بولے اللہ سے ڈرو تو بھی بے جھجک گنا پہ گناہ کرتے ہیں جاؤ تم تمہارا کام کرو ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتے کانپنے لگتے ہیں اور اگر قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کا مطلب اگر قرآن سن کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا کمی ہے مجھ میں کیا نہیں کر رہی ہوں جو کرنا چاہیے تھا اور جو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کر رہی سوچیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن لگاتے ہیں اور خود مسلمان کبھی کبھی کہتے ہیں کہ قرآن بند کرو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے گھبراہٹ ایک تو عورت کہہ رہی تھی اس کو کسی نے پوچھا کہ تم کو کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے قرآن لگا کے تو دل ایسے نرم ہونے چاہیے اور ایمان بڑھنا چاہیے تو کہتی ہے ہمارے یہاں قرآن صرف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی کسی کی میت ہوتی تھی تو ایسا لگتا ہے کسی کی میت ہو گئی بچپن سے وہ وہی دیکھتے آ رہی تو سوچیں ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا ہے پڑھے ہی نہیں کبھی اور میت ہونے کے بعد وہ مر جاتا ہے انسان زندگی بھر پڑھا نہیں اور اس کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ تو کیسے قرآن کیسے دلوں میں آئے گا تو قرآن سننے کے بعد ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب ہم ایک ساتھ مل کے دیکھیں قرآن کی تعلیم لیتے ہیں تو وہ اور بات ہوتی ہے جب اکیلے اکیلے پڑھتے ہو تو اچھا لگتا ہے لیکن وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن ساتھ مل بیٹھ کے جو اسٹڈی کی جاتی ہے اس میں کچھ اور ہی سکون ہوتا ہے سکون محسوس ہوتا ہے جو دنیا کی کسی بھی چیز میں سکون نہیں لگتا قرآن کی تعلیم میں جو سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملے گا آپ کو کہاں سکون ڈھونڈتے بیٹھے اس کو کال کر اس کو کال کر جتنا ٹائم ملتا ہے اس کو اس کو کال کرنے لگتے گھبراہٹ ہو رہی ہے بول رہے دروازے کھلے رکھیں جو جاتا ہے آتا ہے اس سے بات کروں ہاں؟ سکون اس میں ہے قرآن میں سکون ہے اس میں ڈھونڈو سکون اس میں سکون ملے گا وہ ٹیمپرری سکون ہے جو ڈھونڈ رہے ہیں نا کال کر کے یہ دروازے کھلے رکھ کے جو راستے سے جا رہا ہے اس سے بات کریں تو یہ ٹیمپرری سکون ہے وہ جو ملتے ہیں وہ بھی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے انسان کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کسی اور پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ کیا انہوں نے نماز قائم کرتے ہیں ڈیلے نہیں کرتے نماز کو اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں سارے شروط کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ برابر ادا کرتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب مسلمان کافروں کے مقابلے جہاد کے لیے نکلے مسلمان پر یہ بات واضح نہ تھی کہ یہ لڑائی قریش کے باقاعدہ فوج سے ہوگی ان کو ایسا معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونے والی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم تھوڑی سی یعنی بیک گراؤنڈ وغیرہ اگلے جز میں دیکھیں گے پارے میں آگے فرمایا یاد کرو تم اپنے رب سے غیبی مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تم دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مدد کر مدد بھیج کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتے بھیجے ایک ہزار اور فرمایا کہ یہ سب تمہارے اطمینان کے لیے ہیں اصل مدد تو اللہ کی ہے یعنی اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نہیں بھیج دیتا ڈائریکٹ مدد کرتا لیکن تمہیں سیٹسفیکشن ہو جائے اطمینان ہو جائے سکون آ جائے کہ چلے کوئی اور بھی ہمارے ساتھ ہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں تو یہ اس لیے اطمینان کے لیے تھا ورنہ مدد تو اللہ کی ہی ہے بغیر فرشتوں کے بھی اللہ مدد کر سکتا ہے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر الیون سے لے کے نائنٹین تک جس میں غزو بدر میں اللہ کی مدد آئی اس کے بارے میں ہے اچھا غزو بدر کا ایک بیک گراؤنڈ چھوٹا سا مسلمانوں اور مشرقی نے مکہ کے درمیان لڑائی ہوئی تھی تو مسلمان جو تھے وہ تین سو تیرہ تھے یعنی گنے چنے ہیں نا تین سو تیرہ صرف جب کہ کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک ہزار کفار کی تعداد تھی ایک ہزار اور کہاں تین سو تیرہ اور کہاں ایک ہزار کفار کے پاس اسلحے بھی تھے ہتھیار وغیرہ بھی تھے گھوڑے وغیرہ جو بھی سواریاں تھیں وہ بھی تھیں موجود اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس جانور بھی نہیں تھے یعنی بہت کم تھے اور ہتھیار اور لڑنے والے بھی بہت تعداد میں کم تھے ہتھیار بھی کم اور لڑنے والے بھی کم تین سو تیرہ صرف لیکن اللہ کی مدد اس کی وجہ سے پھر پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ فرشتوں کی مدد کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی مسلمان جیت گئے حالانکہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود تو تعداد پر نہیں دیکھیں توکل ہونا چاہیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے پورے ایفرٹ لگائیں اپنی طرف سے کوشش کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں وہ ہوتا ہے توکل مسلمان کامیاب ہو گئے اس میں ستر کفار جو تھے وہ قتل کیے گئے اور ستر کفار قائدے بنائے گئے لیکن مسلمانوں کے صرف چودہ لوگ شہید ہوئے صرف چودہ حالانکہ تعداد دیکھیں ان کی زیادہ تھی نا تو فرمایا گیا یاد تو کرو ہم نے آئین میدان جنگ میں تم پر اونگ تاری کی تاکہ تازہ دم ہو جائیں اسے پاور نیپ کہہ لیں پاور نیپ جو ہوتا ہے نا پاور نیپ کیا ہوتا ہے میں اکثر پاور نیپ لیتی ہوں کبھی کبھی زیادہ اگر تھکان ہو جاتی ہیں تو دس منٹ یا پندرہ منٹ کا پاور نیپ لیتی ہوں اور ایک دم تازہ دم ہو جاتی ہوں تو آپ بھی کبھی دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹائرڈنیس ہوتا ہے تو ہم دس پندرہ منٹ کا پاور نیپ لیتے ہیں بہت فریشنیس آ جاتا ہے اس کے کئی ایک فائدے ہیں اب اللہ نے نیچرلی ان کے اندر اونگ تاری کر دی اس کے فائدے دیکھے کتنے ہیں کہ اونگ تاری جب ہو جاتی ہے نا یعنی نیند نہیں لیکن اونگ تاری ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اگر کسی بات کا خوف بھی ہے نا تو وہ نکل جاتا ہے بدے کے دل سے جیسے یہاں پر کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی بہت کم تھی اب یہ تھوڑا خوف آ گیا ان کے دلوں میں کہ ہے ہم کیسے لڑیں یہ زیادہ ہیں تعداد میں ہم کم ہیں تو وہ خوف بھی نکل گیا جب پاور ڈیپ لے لیے پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رنج اور غم بھی ختم ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھیے میت گھر میں بھی کئی ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جاگتے ہیں کیونکہ میت پوری رات رکھی ہوئی رہتی ہے اور پھر میت جاتے ہی انسان سو جاتا ہے یا تھوڑا پاور نیپ لیتا ہے کتنا فریش ہو جاتا ہے نا تو رنج اور غم بھی ختم ہوتا ہے اب ان کو بھی رنج غم لگا ہوا تھا کیونکہ یہ کفار آ گئے لڑنے کے لیے تو وہ بھی ختم ہو گیا پھر اور ایک چیز سکون محسوس ہوتا ہے تو ان کو سکون بھی ملا ابھی لڑنا ہے نا تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ سکون میں رہے ورنہ نیند آ رہی ہے تو پھر کیسے وہ لڑیں گے اور انسان انرجیٹک بھی ہو جاتا ہے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے تو بہت سارے فائدے تو اللہ نے ان کو پاور نیپ لینے دیا اونگ تاری کر دی ان کے اوپر سب تازہ دم ہو گئے فریش ہو گیا انرجیٹک ہو گئے اب تیار ہو گئے آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تاکہ تم نہا دھو لو فریش ہو جاؤ جب ٹائرڈنیس بھی آ جاتا ہے اور ہم تھوڑا نہاتے ہیں تو کتنا فریش لگتا ہے نا کہیں باہر سے آ جاتے تو تھوڑا بولتے چلے میں پانی لے لیتی ہوں تاکہ میں فریش ہو جاؤں تو ان کو تو نیچرلی اللہ نے بارش برسا کے ان کو فریش کر دیا وہاں پر پانی تھا نہیں ان کو تو پانی نہیں ملا کیونکہ یہ لوگ جو تھے کفار انہوں نے پہلے سے ہی نیچے والی زمین پہ قبضہ کیا اور جہاں پانی تھا وہ بھی قبضہ کر لیا ہوا تھا پہلے آ کے وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا تو اب ان کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی بھیج دیا بارش بھیج دی اور ریتیلی میدان میں تمہارے قدم جما دیے اب سبحان اللہ یہ لوگ تھوڑی اونچائی پہ تھے ریتیلی زمین تھی وہ بارش کی وجہ سے اور بیٹھ گئی وہ زمین وہاں پر چکنائی وغیرہ سلپری نہیں تھا لیکن یہ جو مشرقین تھے وہ پہلے سے نیچے والی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا نا وہ بارش کی وجہ سے اور چکنے ہو گئے نہیں وہ زمین اور چکنی ہو گئی یعنی ان کا اور حال ہو گیا جو بھی چیز ہوتی ہے اچھے کے لیے ہوتی ہے تو مسلمانوں کو وہ جگہ نہیں ملی نیچے والی اوپر ان کا فائدہ تھا اس لیے اللہ نے وہاں پر ان کو جگہ دے دی تو وہ زمین جو ریتیلی تھی اوپر اونچی والی وہ جم گئی لیکن ان کی چکنی چکنی ہو گئی پوری سلپری ہو گئی تھی فرشتوں سے کہا گیا کہ مومنوں کے قدم جمائے رکھو قدم جمائے رکھو استقامت بھی دو اور سلپری نہ ہو ان کے پیر ہاں میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے اللہ کی مدد آئے گی یہ ساری کاروائی ان کے خلاف تھی جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تو اللہ نے مدد کی ایسے لوگ یقیناً سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اب جنگ کے وقت کوئی بھی ہو کمانڈر وہ اپنی جو فوج ہے اس کو کچھ انسٹرکشن دیتا ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے دنیا کا بھی کمانڈر دیکھیں یعنی جو دنیا کے بھی لیے لڑتے ہیں کوئی بھی کمانڈر ہو وہ کیا کرتا ہے حوصلہ افزائی کرتا ہے ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے تاکہ وہ ڈرے نہیں جنگ کرتے وقت ایون یہ جو مشرقین تھے وہ کیا کرتے تھے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے عورتوں کو لے کے آتے تھے اپنی جو گاتی وغیرہ تھیں اور انکریج کرتی تھی حوصلہ افزائی کرتی تھی فوجیوں کی اور اس لیے بھی کہ جو فوجی ہے وہ اپنے آپ کو شرم محسوس کرتے تھے کہ ان عورتوں کے سامنے وہ نہ لڑیں تو انکریج کرنے کے لیے یہ لوگ عورتیں لاتے تھے تو کسی نہ کسی طرح یہ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے تھے اور کمانڈر کیا کرتا تھا ان کو انکریج کرتا تھا کوئی تو پوئٹری بولی جاتی تھی یا کچھ اور اور ابھی جنرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمانڈر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کچھ لیکچر دیتے ہیں جنگ ہونے سے پہلے تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں فوجی ڈر کے مارے ان کی ہمت بڑھتے رہیں تو اب یہاں پر وہی بات ہے کہ بتایا جا رہا ایمان والوں ابھی یہاں پر ایمان والوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کوئی بھی کمانڈر ہو حوصلہ افزائی کرے گا تو یہاں پر ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ایمان والوں کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ بھاگو نہیں ڈٹو کوئی بھی کمانڈر یہی بولے گا نا ڈٹ کے مقابلہ کرو میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے والے اللہ کے غذب کے مستحق ہوتے ہیں جو بھی بنا وجہ پیچھے ہٹ جائے گا جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے گا اس پہ اللہ کا غضب ہے اور یہ جو جنگ کے حالت میں بنا وجہ بھاگ رہا ہے تو وہ کبیرہ گناہ میں آئے گا جنگ کر رہے ہیں اور بھاگ گئے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اللہ غصہ ہوتا ہے ایک بار جنگ میں آئے تو بھاگ نہیں سکتے میدان بدر میں کافروں کو تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا اب میدان بدر میں کیا ہو رہا تھا یہ تو مسلمان تو تھے کم ایک تو ایک ان کے پاس ناسلے تھے ہتھیار وغیرہ بھی اتنے نہیں تھے اور نہ ہی کچھ سواریاں تھیں اب یہ کیا کر رہے تھے مارنے کسی کے لیے جا رہے تھے تلوار صرف اٹھی ہوئی ہے اور دیکھ رہے کہ انہوں نے مارے بھی نہیں اور نیچے یہ باڈیاں گری ہوئی ہیں ہاں، جسم گرے ہوئے ہیں کافروں کے وہ کون کر رہا تھا ہاں اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا نا فرشتے بھیجے گئے ہیں اللہ مدد کر رہا تھا ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پھینکی ہوئی مٹی اللہ نے کافروں کے آنکھوں میں ڈال دی اے کافروں تم بدر میں جس حقیقت کو دیکھ چکے ہو تم نے بھی دیکھا یہ سب ہو رہا ہے تمہارے سامنے صرف یہ تلوار اٹھا رہے ہیں اور یہ جو کافر مر رہے کیسے مر رہے تم نے حقیقت دیکھ لی اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور تم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو جیت ہوئی تم سب جانتے ہو لیکن اس کو اختتام اینڈ مت سمجھو یہ ختم نہیں ہوئی بات یہاں پر تم پھر سے آنے والے ہو اور یاد رکھو اگر تم نے آئندہ بھی ایسی حرکت کی مسلمانوں کے ساتھ تو تمہارا پھر سے وہی حشر ہوگا تمہاری کثرت تعداد تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی تم کو لگتا ہے تم ایک ہزار ہو بچ جاؤ گے یہ تو کتنے کم ہیں ہم سے نہیں اللہ ان کی تب بھی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے کافروں کے ساتھ نہیں ہے اللہ رکو نمبر تھری آیات نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی ایٹ تک جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بارے میں ہے اور ساتھ ساتھ اللہ نے تمہاری کمزوری کو قوت میں بدل ڈالا اس کے بارے میں آتا ہے اے ایمان والوں اللہ اور رسول کا کہاں مانو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا ہم سنتے ہیں مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سنتے نہ تھے سنی انسنی ایک کان سے سن رہے ایک کان سے نکال رہے ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین حیوان ہیں جانور ہیں یہ یہ لوگ ہر خیر سے محروم ہیں ورنہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور سنوا دیتا اس سے پتہ کیا چلا اس سے پتہ چلا کہ اللہ اگر کسی کو قرآن سننے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے خیر کا ارادہ جو بھی قرآن سن رہا ہے بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو قرآن کو سن رہے ہیں ورنہ کتنے ہیں جو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو سن رہے ہیں یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ بھی کہ آپ لوگ قرآن کو سن رہے ہیں یہ بڑی خوش نصیبی ہے اس پہ بھی شکر کیا کرو نہیں تو بد نصیب لوگ جو قرآن کو نہیں سن رہے پھر آگے فرمایا اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے تو اسے قبول کر لو کوئی بھی حکم آ جائے سمے نہ وہ آتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہارے لیے روح کی زندگی بخشتی ہے اسے فوراً قبول کر لو ان فتنوں سے بچو کہ جب ان کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو صرف انہی کو نہیں جلاتی جنہوں نے سلگائی تھی بلکہ سبھی اچھے اور برے نیک اور بد سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں پھر آگے فرمایا یاد تو کرو کہ تم تعداد میں کم تھے یعنی ابتدائی دور میں شروعات میں تم کم تھے کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور فائنینشیلی بھی کمزور تھے اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھے تو کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اپنی مدد سے قوت بخشی اور پاکیزہ رزق ادا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو اس لیے رزق پا کر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے بہرحال اللہ نے آگے فرمایا اے ایمان والو تم خیانت نہ کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بڑی آزمائش ہیں کہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے کیونکہ انہی وجہ سے انسان غلط چیزیں بھی کرتا ہے گناہیں کرتا ہے تو یہ چیزیں بہت بڑی آزمائش انسان کے لیے ہوتی ہے تو فرمایا اگر تم اس آزمائش میں پورے اترو تو بڑے اجر پاؤ گے انہی چیزوں کی وجہ سے اجر بھی مل سکتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے مال کو بھی اور اولاد کو بھی اب دیکھیں نا اگر اولاد دیندار ہوگی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا کیونکہ وہ فرما بردار رہے گی اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا اور مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتی رہے گی تو اگر صحیح چیز میں صحیح کام میں استعمال کیا جائے ان چیزوں کو تو بہت فائدہ ہے اسی طرح دولت بھی دیکھیں اگر دولت اچھے کاموں میں لگائی جائے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اس کا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے تو ان چیزوں کو صحیح استعمال کرنا چاہیے یہ بڑی آزمائش ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش کے ساتھ ساتھ کیا ہے اسی کے ذریعے ہم اجر بھی پا سکتے ہیں بہرحال پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر ٹوینٹی نائن سے لے کے تھرٹی سیون تک جس میں کفار کے عذاب الہی کو دعوت دینا اس کے بارے میں آتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں حق اور باطن میں فرق کرنے والا بنا دے گا تمہیں پتہ چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تقوی اختیار کرو تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا اور تمہیں بخش دے گا تمہیں معاف کر دے گا اور وہ دن نہ بھولو جب کافروں کا منصوبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں ہاں انہوں نے پلان بنائی ہوئی تھی نا مشرقوں نے بھی یہودیوں نے بھی کبھی کبھی قید کرنے دیکھتے تھے کبھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کرتے تھے کبھی ملک سے نکالنے کی پلاننگ کرتے تھے ہاں کافر تدبیر کر رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے جب یہی بات ہے نا کسی کو پتہ چلے تو دل مطمئن ہو جائے اس بات کو یاد رکھیں اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی تدبیر کر رہا ہے نا تو پھر اللہ بھی اس کے پیچھے تدبیر کر رہا ہے یاد رکھیں مطمئن ہو جائے کہ اللہ کا دشمن ہمارے خلاف تدبیر کر رہا ہے لیکن اللہ بھی اس کے خلاف تدبیر کر رہا ہے دین کی خدمت کرنے والوں کا ضرور ساتھ دے گا اللہ ان کی حفاظت کرے گا جو دین کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا دشمن کو کامیاب ہونے نہیں دے گا یہ یاد رکھیں پھر آگے فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ کافر قرآن کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتے بولتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے کس سے کہانیاں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج دیں لیکن کیوں اللہ نہیں بھیج رہا ہے دو ریزن کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں بھیج رہا پہلا ریزن ان کے درمیان اگر آپ موجود ہیں یعنی آپ وسلم موجود ہو جب بھی نبی کسی قوم کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہاں پر عذاب نہیں بھیجا جاتا اس لیے جب بھی عذاب آئے تو نبیوں کو پہلے جانے کہا گیا اس جگہ سے نکل جاؤ کہا گیا ایون اتنا بھی کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھو اتنا کہا گیا تو جب نبی کسی قوم میں ہو تو وہاں پر عذاب نہیں آتا دوسری چیز ابھی یہ ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں جو لیکن آگے کی بات آ رہی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی تھی اس لیے کہ وہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں اس لیے یاد رکھیں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرے جو مغفرت مانگتے ہیں اس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں جو رکا ہوا ہے عذاب حالانکہ آنا چاہیے تھا اتنی حرکتیں ایسی کر رہے لیکن جو اطراف کے لوگ جو مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اس لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے مغفرت کی دعا زیادہ سے زیادہ کیا کریں یہ دو ریزن ہوتے ایک تو ایک نبی اگر موجود ہو تو عذاب نہیں آتا دوسرا مغفرت کی دعا لوگ مانگتے ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا تو ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ آپ سے اسلم نہیں رہے اب ہمیں زیادہ سے زیادہ مغفرت کرنی ہے اور استغفار کی جو توفیق مل جائے نا کسی کو تو سمجھو اللہ اس سے محبت کر رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ عذاب کو روکے رکھا ہے نا کتنے لوگ استغفار کرتے ہیں آگے بھی ہم پڑھیں گے استغفار کی اہمیت لیکن ابھی یاد رکھے ایٹ لیسٹ جو تسبیحات ہیں ہمارے صبح اور شام کے اسکار میں سو مرتبہ جو پڑھنا ہے شروع کر دیں کتنے لوگوں کو توفیق ملی ہے کتنے لوگ ہیں جو سو بار پڑھ رہے ہیں صبح کے اسکار میں دیکھے میں نے وہ پی ڈی ایف ڈالا ہوا ہے اس کے اندر ہے تو ایٹ لیسٹ صبح کو پڑھا کریں نئے ٹائم ملتا تو پھر شام میں جب بھی بیچ میں وقت ملتا ہے دن کے حصے میں سو بار پڑھیں اب یہ لوگ اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکیں گے یہ نہیں بچ سکتے پھر آگے فرمایا اللہ کیوں نہ ان پر عذاب نازل کریں جب کہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے مسجد حرام سے روکا ان کی نماز بیت اللہ کے پاس صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہوتی تھیں یہ لوگ صرف سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے یہ ان کی نماز تھی بولتے یہ نماز ہے ہماری ایک ریلیجن ہے شنٹوئزم بولتے اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے تو ملے گا یہ جاپنیز جو ہے نا جاپنیز ان کا ریلیجن ہے اس کے بارے میں کافی ہم نے پڑھے ہیں تو شنٹوئزم میں جو عبادت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مورتی کے سامنے جاتے ہیں اور کلیپ کرتے ہیں یعنی تالیاں بجاتے ہیں بولتے وہ جب دعا مانگنے سے پہلے تالیاں بجائیں نا تو پھر وہ آویک ہو جاتے ہیں یعنی جو اگر سوئے ہیں ہمارے مورتیاں وہ جاگ جاتے ہیں اور پھر سن لیتے ہیں تو ایسے الہ کیسے ہو سکتے جو سو جائیں اور پھر جب تالیاں بجائے تب اٹھیں ہیں تو یہ اس طرح سے اب یہ جو مشرقین مکہ تھے وہ وہاں پر جا کے حرم میں جا کے سیٹیاں بجاتے ہیں سیٹیاں ہمارے یہاں بجاتے کون بجاتے ہیں جو بدماش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں وہ لوگ بجاتے ہیں لڑکیوں کو دیکھ کے یا کچھ اسے تو یہ ایسے بدتمیز کہ سٹیاں بجاتے ہیں یہ بولتے عبادت ہے تالیاں بجاتے ہیں بے شک کفار و مشرقین اپنے مال و دولت اسلام کے راستے روکنے میں خرچ کرتے ہیں ابھی دیکھیں مسلمان کس لیے خرچ کر رہے تھے اللہ کے راستے میں لیکن یہ جو مشرقین ہیں وہ اپنا مال کس لیے خرچ کر رہے ہیں اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے تو فرق ہے نا وہ بھی خرچ کر رہے ہیں یہ بھی خرچ کر رہے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے وہ جہنم میں جانے والے ہیں یہ بلا آخر مغلوب ہو جائیں گے ہار جائیں گے یہ لوگ اللہ سبھی کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اب لاسٹ رکو ہے نوے جز کا رکو نمبر پانچ ہے جس کا کنٹینیوشن ہم دسویں پارے میں بھی دیکھیں گے اس میں تھرٹی ایٹ آیات سے لے کے فورٹی فور تک آتے ہیں جس میں غنیمت کے بارے میں ہے ساتھ ساتھ بدر کا فیصلہ خود مارکا جو ہوا تھا اس کے بارے میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیں کہ اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو جو کچھ پہلے کر چکے ہو معاف کر دیا جائے گا سبحان اللہ دیکھیں ایسے کافر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو اور ایون مسلمانوں جتنے مسلمان تھے ان کو تکلیف پہنچائی تھی کافر یہ لوگ تھے ایسے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ اگر ایسے لوگ بھی رک جائے اور توبہ کر لے تو اللہ ان کے سارے پچھلے گناہ کو معاف کرے گا انہیں انہوں نے مارنے کی بھی جو کوشش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی بڑی بڑی انہوں نے گناہیں کی تھی اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا سبحان اللہ اگر کافروں سے ایسا کہا جا رہا ہے تو سوچے کہ تائبین توبہ کرنے والے جو بار بار توبہ کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ اللہ کتنا شفیق رہے گا کتنا رحیم ہے اللہ کپور رحیم ہے تو معافی مانگا کرے بار بار ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر فرمایا لیکن پھر بھی ایسی حرکت کی انہوں نے تو پھر پہلی قوموں کی طرح تم بھی سزا پاؤ گے جیسے پہلے قوموں کو سزا ملی تھی ویسے ہی تمہیں دی جائے گی ایک بات یاد رکھیں کہ سارے کافر نہیں لیکن جو کافر مسلمان کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے روکتے ہیں ان کو نماز پڑھنے نہیں دیتے اذان دینے نہیں دیتے یا کوئی اور بھی شریعت کے کام کرنے نہیں دیتے روکتے ہیں ان کو تو ایسے کافر یا تو وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اسلام کے اندر دین کو روکنے کے لیے یا خود جنگ کے لیے سامنے آ جاتے ہیں ایسے کافر یا مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہیں ظلم اور جبر میں کیا آتا ہے جیسے ان کو قتل و غارت کر دینا مسلمان جہاں بھی نظر آئے پھر مسلمانوں کو بلا وجہ مارنا پٹائی کرنا ان کی بلا وجہ کچھ نہیں کیا تو یہ مسلمان ہے اس لیے اس کو مار رہے ہیں یا مسلمانوں کے عورتوں کی عزتیں لوٹنا ان کے گھروں میں جا کے مسلمانوں کے گھروں میں جا کے عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی گئی نا تو اس طرح کا کام کرتا ایون اتنا بھی ہوا تھا کہ مسلمان عورتیں جو پریگننٹ تھیں حاملہ تھیں ان کے پیٹ پھاڑ کے ان کے بچوں کو باہر نکال دیا گیا تو ایسے کرنے والے اور مسلمان کے مال و دولت کو لوٹنے والے ان کے گھروں میں جا کے ان کے مال و دولت لوٹ رہے ہیں ایسے کافر پھر مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے والے یا ان کے ملکوں سے نکالنے والے ایسے کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنو تم ان کے خلاف لڑو جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے فتنہ باقی نہ رہے کیونکہ کر بھی ویسی حرکت رہے تو ایسے کافروں کے لیے کہا گیا ہے نہ کہ وہ کافر جو کچھ نہیں کہتے جو اپنے دین میں لگے ہوئے نہ ان کو کسی سے سروکا رہے ہیں نہ کچھ ان کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ ایسے کافر جو سرکشی دکھاتے ہیں اس طرح سے ہام کرتے ہیں اس دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے اگر کوئی فساد کرتا ہے یہ فساد ہی ہے نا یہ جتنی میں نے باتیں بتائیں وہ کیا ہے بڑا فساد فتنہ ہے یہ تو اگر دنیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی فساد کرنا چاہتا ہے جیسے کسی جگہ بم دھماکے کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتے یا پھر ایسی اسی طرح کی کوئی حرکت جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی نقصان ہو جائے اور ملک کو بھی بڑا نقصان ہو جائے ایسے حرکتیں کرے اس کا خطرہ ہو تو کیا کرتے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح وہ پھر اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں پہلے ہی ایکشن لے لیتے ہیں ہاں؟ اس دنیا کی بات تم مانتے ہو دنیا کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تم دیکھتے ہو لیکن اگر دین کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے اس میں کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہو بہرحال آگے فرمایا گیا کہ اگر پھر بھی کوئی سیدھے راستے سے پھرتا ہے تو وہ جان لے کہ تمہارا مولا انہیں یعنی مسلمانوں کا مولا کارساز اللہ ہے وہ سب سے اچھا کارساز اور سب سے اچھا مددگار ہے اللہ مدد کرے گا اللہ پہ بھروسہ کرو الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا نوا پارا نائنتھ جو کمپلیٹ ہو گیا الحمد رب العالمین